ہیں کہ ہم تو مواحد ہیں اللہ ہی کو مانتے ہیں اللہ ہی کو پکارتے ہیں البتہ اللہ کے سوا جن کو ہم پکارتے ہیں وہ صرف اس لیے تاکہ وہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں ما نعبدهم ليقربونا الله زلفا نہیں ہم ان کی عبادت کرتے نہیں ہم ان کو پکارتے مگر اس لیے تاکہ یہ ہم کو قریب کر دیں اللہ کے قریب کر دیں ظلفہ مرتبے کے اعتبار سے دنیا بھر میں جہاں بھی شرک ہوتا ہے مشرق ایسا نہیں ہے کہ خدا کو مانتا نہیں ہے وہ پہلے خدا کو مانتا ہے اس کے بعد کچھ ہستیوں کو اس کے ساتھ ملاتا ہے اور ان کو بھی پکارنا شروع کرتا ہے ان ہستیوں کو خدا کے برابر نہیں سمجھتا ہے بلکہ بہت پسترک سمجھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ بڑی بڑی مصیبتوں میں کام نہیں آ سکتے چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں اور کیسے کام آتے ہیں یہ خود کچھ نہیں کر سکتے عند اللہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں اور کیا عقیدہ ہوتا اس کا کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے اس سے زیادہ مشرق کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ انہی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہو یا انہی کو براہ راست خالق السماوات والارض سمجھتا ہو نہ وہ تو مانتا ہے خالق سماوات اور عرب ایک اللہ ہے البتہ اس کے سوا جن کو پوجتا ہوں وہ سفارش کرتے ہیں اور تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں یہ بات اس وجہ سے سمجھنا ضروری ہے کہ بے شمار کلمہ پڑھنے والے بھی انسانوں کو شرک کی طرف دھکیل رہے ہیں اور وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ شرک اس کو کہتے ہیں جو مانتے نہیں خدا کو جو پتھروں کو پوجتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اس کا کیا عقیدہ ہوتا ہے شرک کا قرآن پاک تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے جگہ جگہ مکہ کے مشرقین کے عقائد کو واشگاف کیا گیا کہ کس قسم کے شرک میں وہ مبتلا تھے عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم اس کے مقابلے میں آپ فرما دیجئے یا عبادی او میرے بندو الذین آمنوا جو ایمان لائے ہو اتقو ربکم تم اپنے رب ہی سے ڈرو کسی اور ہستی سے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی کو حاجت روا بنانے کی ضرورت نہیں کسی کو مشکل کشا بنانے کی ضرورت نہیں تم اس لیے ڈرو کہ اگر ان کو نہیں مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا بالکل نہیں اتقو ربکم ڈرو تم اپنے رب سے للذین احسنوا فی فیاض الدنیا حسنا ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے اچھے کام کیے فی هذه الدنیا حسنا ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنا ہے ان کے لیے اس دنیا میں حسنا یہ سور نحل میں بھی گزر چکا ہے وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ مرد ہوں یا عورت لَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں اس سے پہلے سورت البقرہ میں آیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اے پروردگار تو ہم کو دنیا میں حسنا عطا فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو اس دنیا میں حسنا عطا فرمائی تھی تو حسنہ سے کیا مراد ہے بس یہ تمام آیات میں جو حیات طیبہ ہے پاکیزہ زندگی وہی حسنہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی وہی حسنہ ہے کہ انسان کو خیر کی توفیق ہو جائے نیکی کی توفیق ہو جائے اور اس کے ساتھ میں زندگی میں اس کو سکون نصیب ہو جائے اپنے مالک کا تعلق نصیب ہو جائے وہ واقعہ اور اللہ کی زمین کشادہ ہے اگر ایک مقام پر اس کے لیے اپنے مالک کی عبادت کرنا مشکل ہے اور لوگ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ کی زمین کشادہ ہے دوسری جگہ چلا جائے انما الصابرون اجرهم بغیر حساب بے شک ڈٹ جانے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بغیر حساب بے حساب دیا جائے گا یعنی جتنا انہوں نے عمل کیا اس سے بہت زیادہ ان کو ثواب ملے گا اور بے حساب دیا جائے گا جس کا دنیا میں رہ کر کے کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنا حجر ملے گا وہاں اللہ اکبر اس کا پورا پورا تعارف کہ کتنی بڑی جنت کتنا انما یوفا الصابرون ڈٹ جانے والوں کو دیا جاتا ہے یہ ڈٹ جانے والے لفظ یہاں کس لیے آیا تو فرمایا کہ اللہ کی زمین کشادہ ہے دین پر ڈٹ جاؤ اپنی زمین پر نہ جموں کہ یہیں رہنا ہے اگر ایمان پر چل سکے تو ٹھیک نہ چل سکے تو کفر پر ہی جی لیں گے مگر جگہ نہیں چھوڑیں گے اس کے مقابلے میں فرمایا نہیں ایمان کے ساتھ جیو ایمان پر رہو اگر اپنے گھر میں حالات بنتے تو رہو گھر میں نہیں بنتے ہیں تو نکل جاؤ گھر سے قل انی امرت ان اعبد اللہ له الدین آپ سارے بندوں کو یہ فرمائیے اور فرمائیے کہ سب سے پہلے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے قل انی آپ فرمائیے بے شک مجھے حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے ان اعبد اللہ کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں مخلص اللہ الدین عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے خالص اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو کسی کو ذرا سا بھی شامل نہ کروں نہ کسی کو یہ سمجھوں کہ یہ سفارش کر کے میرے کام بناتا ہے نہ کسی کو یہ سمجھوں کہ یہ مجھ کو اللہ سے قریب کرتا ہے نہ کسی کو یہ سمجھوں کہ یہ خدا تو نہیں مگر اس سے جدا نہیں یہ بھی کچھ ہمیں قریب کر دے گا یہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے وہ امر تلی اللہ اول المسلمین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں پیچھے بھی بتایا جا چکا سب سے پہلے سے مراد جب وہی نازل ہو اور کوئی حکم پروردگار کی طرف سے اترے تو سب سے پہلے میں اس کو مانوں سب سے پہلے میں اس پر عمل کروں اس کے بعد دوسروں کو حکم دوں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم دوسروں کو سمجھانے کے لیے فرمایا قل انی آپ فرمائیے بے شک میں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں میں ڈرتا ہوں اگر کروں تو بڑے دن کے عذاب سے مگر تمہیں کوئی ڈر نہیں لگ رہا ہے آخر تم کیا سوچ رہے ہوفلی صلی الدینی بول آبد اور تاکید فرمائی اوپر فرما دیا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا میں اللہ کی عبادت کروں عبادت کو اس کے لیے خالص کر کے اب مزید تاکید قل آپ فرما دیجیے اللہ آبدو اللہ آبدو میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اللہ ہی کی ہی اس کے ساتھ کسی کو نہیں شامل کرتا ہوں اللہ آبدو میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں مخلص اللہ دینی اسی کے لیے خالص کر کے میں اپنے دین کو یا اپنی عبادت کو بے شمار شرک پسند طبیعتیں کہتی ہیں کہ عبادت تو صرف اللہ کی ہی ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں البتہ کسی اور کو پکارا جا سکتا ہے پکارنا بھی عبادت کسی کو پکارنا کسی کی دہائی دینا کسی کے سے منتیں ماننا کسی سے دعا کرنا یہ بھی عبادت کسی کے نام کی نیاز دینا کسی کے نام کا چڑھاوا چڑھانا یہ بھی عبادت ظاہر ہے مال کی عبادت تو یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کیا جائے اللہ کے بجائے غیر اللہ کے راستے میں کیا جائے تو یہ بھی تو عبادت ہے ساری کی ساری عبادت اللہ ہی کے لیے کرو خالص کر کے عبادت کو اسی لیے نہ اس کے سوا کسی کو پکاروں نہ اس کے سوا کسی کے نام کا صدقہ کرو نہ اس کے سوا کسی کی عبادت کرو فاہبد ماشی تم دونی یہ میری سوچ ہے اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر جاؤ فاہبد ماشی تم کرو تم پوجا جس کی کرنا چاہتے ہو فاہبدو کرو عبادت معاشی تم جس کی تم چاہو من دون ہی اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرو کوئی کہہ جی ہمیں تو کہہ دیا کیا کرو اب اگر ہم کریں تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے یہ امر اس لیے نہیں ہے یہ ڈانٹ کے لیے یہ زجر کے لیے یہ توبیخ کے لیے اور ہم اپنے محاورے میں بھی بولتے ہیں نہیں مانتے ہو جاؤ مرو جا کے چھلانگ لگاؤ کہیں سے اب مقصد یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ مر جا کے یہی مقصد ہوتا ہے کہ نہیں مانتے ہو تو پھر فعبدو تم عبادت کرو معاشی تم جس کی چاہو من دون نہیں اس کے سوا مگر یہ بات سنو واهليهم اناسرین الدین آپ فرما دیجئے ان الخاسرین بے شک نقصان اٹھانے والے بے شک خسارے والے اللہ خسروا انفسهم جنہوں نے اپنا آپ خسارے میں ڈالا جنہوں نے اپنا آپ نقصان میں ڈالا واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا یوم القیامہ قیامت کے دن دنیا میں کسی کی تجارت کا نقصان ہو جائے کسی کے اور کسی چیز کا نقصان ہو جائے وہ نقصان نہیں نقصان وہ ہے جو قیامت کے دن کا نقصان ہے جب انسان اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنائے اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم میں لے جائے اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں اللہ هو الخسران المبین سنو وہی تو کلم کلا نقصان ہے اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہے دنیا میں ایک انسان کو سب کچھ آسائشیں حاصل رہی لیکن مرنے کے بعد جہنم میں گیا اس کو کیا فائدہ ان دنیا کے آرام سے آسائش سے لَهُم فَوْقِهِمْ ظُلَلْ ظُلَلْ مِنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ اللہ اکبر قیامت کے دن خسارے میں ڈالا جس نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنایا جس کا نام ہے جہنم لہم من فوقہم ظلل ان کے لیے ان کے اوپر سائے ہوں گے ان کے اوپر سائبان ہوں گے من النار آگ کے ومن تحتہم ظلل ظلم اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے سایہ اوپر ہوتا ہے نیچے نہیں ہوتا ہے پھر کیا مطلب ہے یہ عربی کا انداز ہے اس کو مشاکلہ کہتے ہیں کہ دو لفظوں کو ایک ہی دو باتوں کو ایک ہی لفظ میں بیان کرو یوں فرمانا ہے اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ دائیں بھی آگ بائیں بھی آگ ہر طرف آگ ہی آگ ہے اس کو یوں کہہ دیا گیا اوپر آگ کے سائبان ہوں گے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے سائبان نہیں نیچے آگ کا فرش اور بعد میں یوں کہا کہ نہیں جہنم کے طبقے ہوں گے اور ہم پڑھ چکے ہیں سات دروازے ہیں اس کے اور سات طبقے ہیں اس کے اور سب سے نچلے طبقے میں منافقین اور سب سے اوپر والے طبقے میں حساب مومنین یہ جو طبقے ہوں گے الگ الگ تو نیچے والے طبقے کے لیے اوپر والا طبقہ سائبان بن گیا اور جس طبقے پر یہ کھڑا ہے اس سے نیچے کے طبقے کے لیے یہ طبقہ سائبان اس سے نیچے کے طبقے کے لیے دوسرے والا طبقہ سائبان اس لحاظ سے بھی صاحبان بن گیا اوپر بھی آگ کے سائبان نیچے بھی آگ کے سائبان ذالک یخذف اللہ به بل یہ ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو یا عباط فتقون اے میرے بندو مجھ سے ڈرو بعض غالی قسم کے صوفیاء ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کرتے ہیں لوگ کیا کہ جہنم سے ڈر کر کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں جنت کے شوق میں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں عبادت صرف اپنے مالک کی محبت میں ہونی چاہیے عبادت صرف اس کی ناراضگی کی کہ ڈر کی وجہ سے ہونی چاہیے یہ بھی بہت اچھی سوچ ہے لیکن جہنم سے ڈر کر کے آدمی گناہوں سے نہ بچے اور جہنم کا تصور کر کے گناہوں سے نہ بچے یہ بھی کوئی اچھی سوچ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہے وہ جہنم جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اللہ تو خود ڈرا رہا ہے اور جنت کا تعارف کرا کرا کے جنت کی لالچ بھی دے رہا ہے کہ تمہیں یہ ملے گا یہ جنت ملے گی یہ جنت ملے گی یہ جنت ملے گی تو کوئی کہے کہ نہیں جنت کی لالچ میں نیکیاں کریں یہ کون سا کمال ہے ذالک کہ اللہ یہ وہ جہنم ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عبادہ ہو اپنے بندوں کو یا عبادی فتقونی او میرے بندو مجھ سے ڈرو والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانا الاللہ اللہ البشرہ البشرا اوپر فرمایا تھا نقصان والے وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنائیں گے تو سوال یہ ہے کامیاب ہونے والے کون ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت وہ لوگ جو بچے اب طاغوت سے یہ پانچویں پارے میں بھی عرض کیا تاغوت کس کو کہتے ہیں تاغوت ایک بت کو بھی کہتے تھے اور تاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں اور تاغوت ہر اس طاقت کو کہتے ہیں جو غیر خدا کی عبادت کی دعوت دے ان سب کو تاغوت کہتے ہیں تو جس جو تاغوت سے بچا بتوں سے بھی بچا شیطانوں سے بھی بچا اور غیر خدا کی عبادت کی دعوت دینے کی مکاریوں ان سے بھی بچا یا اس سے بچا کہ وہ تاغوت کی عبادت کرتا وانابو اللہ اور اس نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اللہ کی طرف لهم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے فبشر عبادی تو خوشخبری دے دیجئے میرے بندوں کو الذین يستمعون القول فیتبعون احسنا جو بات کو سنتے ہیں الذین يستمعون جو کان لگا کر بات کو سنتے ہیں فیتبعون پھر وہ پیچھے چلتے ہیں احسنا ہو اس میں سے اچھی اچھی باتوں کے اچھی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں اس کا مطلب نعوذ باللہ دین کی کچھ خراب باتیں بھی ہیں جو بات کو سنتے ہیں یعنی قرآن کو سنتے ہیں حدیث کو سنتے ہیں پھر اس کی اچھی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں تو کیا کچھ خراب باتیں بھی ہیں نہیں اس کے دو معنی ایک معنی تو یہ کہ اس میں تفضیل معنی میں اس میں فائل کے اس کا تو ترجمہ ہوگا پھر اس کی بہترین باتیں یعنی اس کی ساری باتیں اچھی اچھی باتیں ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں اور دوسرے معنی شریعت کے جتنے کام ہیں ان میں دو پہلو ہوں گے ایک رخصت کا ایک عظیمت کا عظیمت کا مطلب ہمت کرو تو کر لو یہ کام اور رخصت ہے کہ چھوٹ ہے چھوڑ بھی سکتے ہو مثلا سفر میں ہے کوئی روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور روزہ قضا کرنا بھی جائز ہے ہمت کر کے رکھ لے یہ عظیمت ہے کوئی آدمی مجبور کر رہا ہے کلمہ کفر کہنے کے لیے کہہ لے گا تو جائز ہے اور نہ کہے اور ڈٹ جائے اس کی بھی اجازت ہے اس کو رخصت کہتے ہیں اس نے رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا عظیمت کے اوپر عمل کیا یہ احسن کا ہے اس کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں عظیمت پر عمل کرتے ہیں تھوڑا بیمار تھا کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتا تھا مگر ذرا مشقت کے ساتھ بیٹھ کر بھی پڑھنے کی اجازت تھی نہیں بیٹھا کھڑا ہو کر کے پڑھتا ہے نماز یہ عظیمت ہے بیٹھ کر پڑھنا رخصت تھی لیکن اس کے لیے کہ جو کھڑا کسی نہ کسی درجے میں ہو سکتا ہو اور جو پورے طور پر کھڑا ہو سکتا ہو اس کے لیے بیٹھ کر پڑھے گا نماز ہی نہیں ہوگی ہو نہ نہ ہو وہ اس کی اچھی باتوں کے پیچھے چلے یا تو اس لیے کہ اس کی باتیں ساری اچھی ہیں یا اس لیے کہ عظیمت پر اس نے عمل کیا اولئک الذین یہ ہیں وہ لوگ ہدا ان کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے وہ اولا اور یہ ہیں عقل والے کئی جگہ آتا ہے یہ اس سے نصیحت حاصل کر نہیں کوئی کرتا مگر عقل والے کون ہیں عقل والے قرآن پاک خود بتاتا ہے یہ ہیں عقل والے کون جو اللہ کے دین کی بات سنتے ہیں اور پھر اس کو مانتے ہیں اور پھر اس کی عظیمت پر عمل کرتے ہیں رخصتوں کو نہیں تلاش کرتے ہیں یہ ہیں ہمت والے یہ ہیں عقل والے لوگ افمن حق العذاب افانت تنقذ من فی النار یہ طبقہ عقل والا ہے اور جو شخص نئی بات کو سنتا ہے اور نہیں مانتا ہے اور جہنم کے راستے پر چل رہا ہے گویا وہ بے اقلا طبقہ ہے تو جب وہ بے عقل طبقہ ہے اس کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہے جہنم میں اس کا جانا طے ہو چکا ہے تو جس کے لئے جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے روتے ہیں اور اس کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں تو کیا جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی آپ اس کو جہنم سے نکال سکیں گے نہیں نکال سکتے ہیں افمن حق علیہ کلمت العذاب تو کیا وہ آدمی حق علیہ کلمت العذاب جس کے اوپر عذاب کی بات پکی ہو چکی ہے اس نے نہ اس قول کو سنا نہ اس قول کو مانا نہ اس کے اوپر عمل کیا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی جب جہنم واجب ہوگی اس کے لیے عذاب کی بات پکی ہو گئی اف تتن کا فی قدم تو کیا آپ چھڑائیں گے ایسے آدمی کو جو جہنم میں ہے اس آدمی کے لیے آپ کا رونا اس آدمی کا آپ کو سمجھانا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کو جہنم سے واپس کھینچ کر کے لانا اس کو آپ نہیں لا سکتے اسی کو لائیں گے جس کے اوپر ابھی عذاب کی بات پکی نہ ہوئی ہو اور جو اس بات کو سنے اور پھر اس کے اوپر عمل کرے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنی اس کے مقابلے میں لیکن لیکن الذين اتقوا وہ لوگ جو ڈرے ربهم اپنے رب سے لهم غرف ان کے لیے بالا خانے ہیں ان کے لیے اوپر کی منزلوں کے مکان ہیں دوسری منزل تیسری منزل چوتھی منزل کیسے ہیں من فوقها غرف اس کے اوپر اور بالا خانے ہیں عرب اس وقت میں اتنا ہی تصور کرتے تھے کہ دو منزلہ مکان ہو کہا نہیں نہیں ایک منزل اس کے اوپر دوسری منزل اور کتنی منزلیں یہ طے نہیں کیا کہ کتنی منزلیں ہیں بے شمار بے حد منزلیں لیکن وہ لوگ ربہم جو ڈرے اپنے رب سے اور اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے بچے اور گناہ کرنے سے بچے لہم غرف ان کے لیے خانے ہیں من فوقها غرف ان بالا خانوں کے اوپر مزید بالا خانے ہیں مبنیت بنے ہوئے ہیں تجریب تحتها الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ بالا خانے کئی کئی منزل اوپر تو نہریں نیچے سے بہتی ہیں اور یہ بھی اللہ کی قدرت سے کوئی مشکل نہیں کہ کئی کئی منزلیں ہیں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھویں منزل لیکن اس کے نیچے سے بھی نہر بہ رہی ہے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اس کے وہاں بھی باغ لگا ہوا وہاں بھی نہر بہ رہی ہے وہاں بھی وہ ساری باتیں ہیں جو سب سے نیچے کی منزل میں تھی اللہ اکبر یہ ہے وہ چیز اللہ اس کی ترغیب دے رہا ہے پھر کیسے کہا گیا کہ جنت کی ترغیب کی ضرورت نہیں جہنم سے ڈرانے کی ضرورت نہیں وعد اللہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اور وعدہم اللہ وعد اللہ یہ ان سے وعدہ کیا اللہ نے جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے تاکید اس میں اللہ کا وعدہ کیسا ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی وہ پورا ہو کر کے رہتا ہے لا يخلف اللہ المعاد اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے اس کا وعدہ پورا ہوتا ہے اس کے وعدے کی مخالفت نہیں ہوتی ہے ارم ترا ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب دو کردار پیش ہو گئے ایک جہنم میں جانے والے کا ایک جنت میں جانے والے کا جنت میں جہنم میں جانے والا کہہ سکتا ہے کہ جنت میں جانے والا چلا گیا خوش قسمت آدمی تھا لیکن کیا بتاؤں دنیا میں کوئی ایسی چیز تھی نہیں مجھے جس سے مجھے سبق حاصل ہوتا کہ مجھے جنت میں جانا چاہیے اور جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے یعنی آسان لفظوں میں یہ کہ توحید کے لیے مجھے کوئی دعوت دینے والی چیز نہیں تھی آگے بتایا کہ توحید کے لیے کائنات کا ایک ایک ذرہ دعوت دے رہا ہے اور شرک کی دعوت دینے والا کوئی نہیں اس کے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں یعنی مشرک تو شرک کی دعوت دے رہے ہیں لیکن اللہ کی قدرت میں سے کوئی ایسی چیز ہو جس سے شرک ثابت ہو رہا ہو اسی سے نہیں ہو رہا ہے توحید ثابت ہو رہی ہے اللہ کا ایک ہونا ثابت ہو رہا ہے مثال پیش کی الم تر ان اللہ اے قرآن پڑھنے والے کیا تو نے دیکھا نہیں ان اللہ انزل من السماء کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا اوپر سے پانی میں ان پانی بارش برساتا ہے غور کرو اس کے اوپر اگر بارش نہ برسے تو پھر دنیا کا نظام کس طرح چلے اور جب بارش برستی ہے تو پھر کیا کرتا ہے وہ ہم پڑھ چکے سورہ حجر کے اندر وہ میں ان تم لہو تم اس کو کر کے خزانہ کر کے کسی ایک ٹینکی میں نہیں اس پانی کو رکھ سکتے تھے بارش کا پانی پھر پروردگار کیا کرتا ہے فصلہ کہو تو پھر داخل کرتا ہے اس کو یا فل ارد چشموں کی شکل میں فی الارض زمین میں اس پانی کو زمین میں گھسا دیتا ہے اور پھر زمین سے کیسے نکلتا ہے یمبو جمع ینا بھی چشموں کی شکل میں نکلتا ہے وہ اور کمال کیا ہے جب اوپر سے برستا ہے پانی بارش کا وہ اتنا ذائقے دار نہیں ہوتا ہے وہ نمکین سا ہوتا ہے اور جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے پھر وہاں سے جو نکلتا ہے فلٹر ہو کر کے کتنا صاف نکلتا ہے اور یہ مٹی میں سے آتا ہے اس میں مٹی کا اثر ہونا چاہیے مگر کوئی مٹی کا اثر نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اور جب یہ زمین سے نکل رہا ہے اور برف ہا برف سے نکل رہا ہے تو اندر سے زمین گھسنی چاہیے تھی لیکن زمین گھستی نہیں ہے کتنے بڑے بڑے قطر کے چشمے نکل رہے ہیں ایک ایک چشمے سے کئی کئی قطر کا پانی نکل رہا ہے کئی میٹر چوڑی پائپ بنائی جائے اتنا پانی نکل رہا ہے برس ہاں برس سے نکل رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑا تو میوخرج بھی زرا پھر نکالتا ہے پروردگار اس کے ذریعے سے زرعن کھیتی مختلف الوان ہو اس حال میں کہ اس کھیتی کے رنگ مختلف ہوتے ہیں ایک ہی پانی ہے ایک ہی مٹی ہے مگر کسی کا رنگ کیسا کسی کا رنگ کیسا کسی کا رنگ کیسا اور ذائقہ بھی مختلف کس نے مختلف بنایا کبھی اس پر غور کیا ثم یہی جو ایک عرصے تک اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے کھیتی لہلہاتی رہتی ہے حاج یہی جو پھر یہ کھیتی سوکھتی ہے فتراہ مصفرا پھر تو دیکھتا ہے کھیتی کو پیلا پڑا ہوا پہلے سوکھتی ہے پھر پیلی پڑ جاتی ہے ثم یجعلہ حطاما پھر بنا دیتا ہے پروردگار اس کھیتی کو چورا چورا کیا ہوتا ہے پھر وہ کٹتی ہے اور اس کے بعد اس پر بیل چلتے ہیں یا مشین میں اس کو ہیں اس کے دانے نکالتے ہیں چورا چورا ہو جاتی ہے دانے الگ اور اس کا گھاس الگ اس پر اگر غور کریں گے انسان ان نفی علی کا بے شک اس میں ذکر علی الباب نصیحت ہے عقل والوں کے لیے یہ ہیں عقل والے لوگ جو ان چیزوں سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ پروردگار نے کیا پانی برسایا اوپر سے اس سے کھیتی نکلی رنگ مختلف قسم کے اور پھر اس کی ایک عمر ہے عمر کے بعد وہ سوکھی اور سوکھی کے بعد پیلی پڑی اور پیلا پڑنے کے بعد کٹی اور کٹ کر کے پھر اس کے چورے چورے بن گئے اور آگے بتایا جائے گا یہی انسان کا حال بھی ہے کیا ہوتا ہے انسان پیدا ہوا ہے اور اس کے پیدائش کا ذریعہ بھی پانی اور اس کے بعد پھر جوان ہوا اور مختلف اس کے رنگ ہوئے اور اس کے بعد پھر سوکھا اور پھر پیلا پڑا اور اس کے بعد اس کی بھی کھیتی کٹی قبر میں پہنچا اور اس کا بھی چورا چورا ہو گیا صدر نور من عالان دو قسم کے انسان ہوئے ایک وہ جو اپنے مالک کو سمجھتے ہیں اور اس کی قدرت کی چیزوں سے اس کی یہ توحید کے دلائل معلوم کرتے ہیں اور پھر اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں دوسرا وہ طبقہ جو کسی سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا اور شرک کرتا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں افمن شرح اللہ تو کیا وہ آدمی شرح اللہ اللہ نے کھول دیا صدرہ اس کا سینہ للاسلام اسلام کے لیے من رب تو وہ اپنے رب کی روشنی پر ہے اس کا سینہ کھول دیا گیا اور وہ اپنے رب کے نور پر ہے آگے بات نہیں بیان فرمائی کیا یہ آدمی تو خود بخود معلوم کرو نا کہ دوسرا آدمی دوسرا کون سا ہے کمن تو بھی اعلیٰ کل بھی وہ آدمی جس کے دل پر مہر لگا دی گئی یا کمن خس یا قلب ہو یا وہ آدمی جس کے دل کو سخت کر دیا گیا یہ دو قسم کے آدمی ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں جواب خود ہی انسان دے گا کہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں یہ انداز پرانے پاک کا اکثر جگہ پر ہے کہ ایک کیا کہیں گے ایک حصے کو بیان کرتا ہے ایک پکش کو بیان کرتا ہے اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے پڑھنے والے کے اوپر خود حساب لگا اس کے مقابلے میں کون ہے اور خود بتا کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جواب ملے گا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایک کا سینہ دین کے لیے کھل گیا اور وہ اللہ کی طرف سے روشنی پر ہے اور دوسرا کمن ہوا پھر ظلمات دوسرا اندھیروں میں بھٹک رہا ہے تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے قُلُوبُهُمْ قلوب ذکر اللہ سینہ کس کا کھلتا ہے اللہ کے دین کے لیے اور کس کا نہیں کھلتا کہا جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کے لیے بربادی ہے اس کا سینہ نہیں کھلتا اللہ کے لیے اور کس کا سینہ کس کا دل سخت ہوتا ہے وہ خود معلوم کیجئے اس کا دل سخت ہے جس کو جہنم کا تذکرہ کیا گیا کوئی فرق نہیں پڑتا جنت کا بیان کیا گیا اس کو کوئی فرق نہیں پڑا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو کہا تجھے مرنا آپ چودہ جب مریں گے تب دیکھ لیں گے اس کو کہا تیرے لیے قبر کے کیڑے تیار ہو چکے کہا اچھا دیکھیں گے جب قبر میں پہنچیں گے یہ سخت دل ہے فویر تو بربادی ہے اور ویل کے معنی بتا چکا ایک معنی بربادی تباہی اور دوسرے معنی جہنم ہے جہنم کی ایک وادی ہے دل خاصیت ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے من ذکر اللہ اللہ کی یاد سے ان کے دلوں میں سب کچھ گھستا ہے مگر اللہ کی یاد نہیں سب کچھ ہے ان کے دلوں میں اگر نہیں تو اللہ کی یاد نہیں فی ضلال مبین یہ لوگ ہیں کھلی ہوئی گمراہی میں جن کے دل سخت ہو گئے کہ دل میں اللہ کی یاد نہیں آتی سب کچھ آتا ہے اللہ کی یاد نہیں آتی اللہ اکبر اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا بیچ میں آدمی دھیان پورا رکھے تو پھر اس کو خود بخود معلوم ہوتا چلا جاتا ہے کہ اب کیا بیان کرنا چاہیے بیان کیا گیا کہ کسی وقت میں کوئی تلاوت کر رہا تھا تو آیت کے آخر میں جو آتا ہے نا الغفور الرَّحِيمُ غفور ہے وہ رحیم ہے وغیرہ اس طرح کے جو الفاظ آخر میں اللہ کی صفات کے آتے ہیں تو اس نے کوئی ایسا لفظ پڑھا جو وہاں تھا نہیں تو ایسے آدمی نے جو ایمان والا بھی نہیں تھا اور اس نے قرآن پڑھا بھی نہیں تھا اس نے پوچھا کہ یہ کس کا کلام ہے کس کی نظم پڑھ رہے ہو تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کا کلام ہے اس نے کہا پھر تو نے یہ لفظ ٹھیک نہیں پڑھا یہ یوں ہونا چاہیے یہاں پر اگر آدمی دھیان سے سنے تو خود بخود اس کو باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں آگے کیا اوپر فرمایا تھا کہ شرک والا کہہ سکتا ہے کہ توحید کے لیے کوئی دلائل ہی نہیں تھے کوئی چیز نہیں تھی کہ جس سے مجھے سبق حاصل ہوتا کہ اللہ کے ایک مانو اللہ کی توحید پر چلو جواب دیا کہ تم نے برستے ہوئے پانی پر غور نہیں کیا وہ قدرت کی دلیل تھی جو پورے آفاق میں پھیلی ہوئی ہے جو اس کی توحید کی دعوت دے رہی ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو قدرت کی نشانیاں ہیں لیکن اس نے خود کو انتظام کیا ہو ہمارے لیے کسی کو بھیجا ہو اللہ نزل احسن الحدیث اللہ وہ ہے جس نے اتار دیا ہے احسن الحدیث بہت شاندار بات بہت بہترین بات اتار دی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ ہے یہ اللہ کی کتاب کتابا یعنی ایک کتاب اللہ نے اتار دی اپنی توحید کی دعوت دینے کے لیے انسانوں کو جنت کی ترغیب دینے کے لیے جہنم سے بچنے والے کام بتانے کے لیے کتابا کتاب اتار دی ہے کیسی کتاب ہے متشاب آپس میں ملتی جلتی ہے متشابہ کا ایک معنی تو وہ ہے جو سور عال عمران کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ آیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک محکم صاف صاف اس کا حکم وہی ہن امہات الکتاب یہ تو کتاب کا اصل مضمون ہے اور دوسری وہ آیات ہوتی ہیں کہ جس سے آدمی کو غلط طرف بھی دھیان جا سکتا ہے وہ متشابہ کہلاتی ہیں ایمان والے کا کیا کام ہے مختم کے اوپر عمل کرے اور متشابہ کے لیے کہہ دے کہ یہ بھی میرے مالک کا کلام ہے اور جو بھی اس کی مراد ہوگی اسی پر میں ایمان رکھتا ہوں اور متشابہ کے لیے کھوج نہ کرے اللہ کا چہرہ اللہ کا ہاتھ اللہ کی پنڈلی اللہ کا عرش پر بیٹھا ہے اب ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑے اگر کوئی پیچھے پڑتا ہے تو وہاں فرمایا اس کا دل ٹیڑھا ہے یہاں وہ مانا نہیں متشابہ کا یہاں کیا مانا ہے اللہ نے وہ کتاب اتار دی ہے جس کے مضامین آپس میں ملتے ہیں اور اس کتاب کے مضامین کا آپس میں ملنا یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے جو آدمی ادنا سا مضمون لکھنے سے تعلق رکھتا ہو اس کو معلوم ہے آپ ایک چیز لکھ رہے ہیں ابھی آپ کا ذہن بن گیا پورے طور پر اور لکھتے جا رہے ہیں لیکن بیچ میں آ کر کے کسی نے کہا اور گھر میں آپ کی کا پیش آ گیا جلدی گھر چلیے اب آپ گھر گئے واپس آئیں گے گھنٹو سوچیں گے کہ میں کہاں پہنچا تھا اور کیا لکھنا چاہ رہا تھا اور کس انداز سے مجھے آگے لکھنا چاہیے باقی نہیں رہ سکے گا جو لوگ لکھتے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہوتا ہے اور ایک آدمی ایک مضمون لکھ رہا ہے اور اس کے بعد چھ مہینہ اس کو چھوڑ دیا گیا اور چھ مہینے کے بعد پھر لکھنا شروع کیا اور ایک آدمی نے دو سال چھوڑا تین سال چھوڑا چار سال چھوڑ دیا دس سال چھوڑ دیا پھر واپس لکھنا چاہے بہت کوشش کرے گا پھر بھی نہیں لکھ پائے گا اس قریب کے دور میں بہت اچھا لکھنے والے علماء میں حضرت مولانا ابو الحسن ندوی تھے انہوں نے بچوں کے لیے نصابی طور پر کتابیں لکھنی شروع کی انبیاء کرام کے قصے تو تین جلدیں اس کی لکھی تین حصے لکھے اس کے بعد بیچ میں چھوڑ دیا اپنے کسی کام کی وجہ سے کافی عرصے تک پھر دوبارہ لکھنا چاہا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جو مشہور مشہور قصے تھے وہ لکھے آگے لکھنا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور پھر لکھنا تھا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ لیکن بیچ میں چھوٹ گیا تو مولانا نے خود فرمایا کہ اب جب مجھ سے مطالبہ کیا گیا کہ اس کی چوتھی والیوم لکھو اور پھر پانچویں لکھو تو میں نے گھنٹوں نہیں ہفتوں نہیں مہینوں سوچا اس پر اور بہت کوشش کی مگر وہ انداز میرے سے نہیں اختیار کیا جا سکا جو پہلے تھا چنانچہ جو چوتھا حصہ لکھا بہت کوشش کے باوجود اس کا وہ سہل انداز نہیں بن سکا جو دوسرے اور تیسرے کا تھا اور اس کے بعد پانچواں لکھا جب پانچواں لکھا تو پھر تھوڑا سا موڈ بنا اب جب نصاب کی کتاب بنتی ہیں تو کہتے ہیں تیسرے کے بعد پانچواں پڑھاؤ اور پانچویں کے بعد چوتھا پڑھاؤ چونکہ چوتھا مشکل ہے اور پانچواں آسان ہے ایک مثال دی صرف نوز باللہ ثم نوز باللہ خاکم بدہم اللہ کے کلام کے ساتھ نہیں موازنہ ایک بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں یہ انسان کے بس میں نہیں ہے انسان کا کلام ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ لمبے عرصے تک لکھا جائے اور وہ آپس میں ملتا ہوا ہو اس کا آپس میں جوڑ ہو مگر یہ اللہ کا کلام ہے کئی سال میں نازل ہوا ایک ہی صورت ہے ایک حصہ نازل ہوتا ہے چار چار سال کے بعد دوسرا حصہ نازل ہوا ایک حصہ نازل ہوتا ہے بالکل ابتدائی دور میں اور ایک حصہ نازل ہوتا ہے سب سے آخری دور میں لیکن جب پڑھتے ہیں تو سب کا سب بہتا ہوا دریا کہیں اس میں اونچ نیچ نظر نہیں آتی کہیں اس میں اختلاف نظر نہیں آتا آپ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے وَتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ یا وہ آیت ہے جو سب سے آخری آیت ہے جبکہ سورہ بقرہ تو سن دو ہجری تین ہجری کے بیچ میں نازل ہوئی ہے لیکن مضمون کیسا مل رہا ہے کہ سب سے آخری آیت اور پہلی آیت اکٹھی ہوگی جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو بالکل ابتدائی دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے سورہ انفال ہیں اور جو بالکل انتہائی دور میں نازل ہوئی آخری صورت صورت وہ التوبہ ہے مگر جب دونوں کو اکٹھا کیا گیا اتنا زبردست آپس میں مضمون ملتا ہے کہ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی کیوں کہا اس لیے کہ مضمون اتنا ملتا ہے کہ یہ نئی صورت نہیں بلکہ وہی سمجھو صورت آگے چل رہی ہے یہ اللہ کے کلام کی خاصیت ہے کتاب امرتیہ ہم نے اللہ نے نازل کر دی بہترین بات یعنی ایسی کتاب نازل کی متشابہن جو آپس میں ملی ہوئی ہے مسانیہ جو بار بار دہرائی جاتی ہے بار بار پڑھی جاتی ہے اور یہ اس کتاب کی خاصیت ہے دنیا میں جتنی یہ کتاب پڑھی گئی تو نہیں کر سکتا کوئی کہ اتنی کوئی کتاب پڑھی گئی ہو آج رمضان المبارک کا مہینہ کتنی بار پڑھی گئی ہوگی کتنے بندے کتنی بار پڑھیں گے اللہ اکبر تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں منہ اس کتاب کی وجہ سے جلود ان لوگوں کی کھالوں پر اللہ دین ربهم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب ان کے سامنے کتاب پڑھی جاتی ہے ان کے جسم پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ڈرنے کی علامت ہے کون ہیں یہ لوگ اللہ دین ربهم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ثم تلین جلودهم وقلوبهم پھر نرم ہوتی ہیں ان کی کھالیں نرم ہوتے ہیں ان کے دل الہ ذکر اللہ اللہ کی یاد کی طرف جس کو بھی یہ کتاب سنائی جاتی ہے پہلے اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں پھر اس کا بدن نرم ہوتا ہے اس پھر اس کا دل نرم ہوتا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے بظاہر اس کے احکام بڑے مشکل لگتے ہیں مگر جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو اس کو کوئی مشکل نہیں لگتا بلکہ اس میں اس کو وہ مزہ آتا ہے کہ سہل سے سہل چیز میں نہیں آتا ثم مت علین پھر نرم ہوتی ہیں ان کی کھالیں وقلوبهم اور ان کے دل الى ذکر اللہ اللہ کی یاد کی طرف ذالک اللہ یہ ہے اللہ کی ہدایت یہدی بھی من اس کی ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اللہ من یشا جس کو چاہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہے اور اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے وہ مین اللہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو مل تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا کس کو گمراہ کرتا ہے جس کا دل نرم نہیں ہوتا جو اپنے رب سے نہیں ڈرتا جس کا دل نرم نہیں ہوتا جس کی کال نرم نہیں ہوتی جو اس کی طرف توجہ نہیں کرتا اس کو پھر اللہ بھی کہتا ہے چل گمراہ رہے اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے گمراہی کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر نوح علیہ السلام نبی ہو کر بیٹے کو نہیں دے سکتے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں دے سکتے اور سید الاولین والآخرین اپنے چاچا کو یہ ہدایت نہیں دے سکتے وہ بھی محروم رہتا ہے آپ کے اخلاق آپ کے کردار ہیں کسی عربی نے لکھا کہ کوئی مثال کائنات میں ایسے چاچا اور بھتیجے کی نہیں پیش کی جا سکتی جس چاچے نے بھتیجے کے لیے اس قدر قربانیاں دی ہوں مگر اس کے باوجود چاچے کو ایمان نصیب نہیں ہوا ہے افمیت تقیب وجہ ہی سو الحضابی ملق فرمایا دو قسم کے بندے ہیں فیصلہ کر لو تمہیں کس میں ہونا ہے ایک وہ آدمی ہے افہمیت تفیح ایک تو کیا وہ شخص یتقی جو بچائے گا ہی اپنے چہرے سے سو العذاب بدترین عذاب کو یوم القیامہ قیامت کے دن آدمی پر کوئی بپتا پڑ جائے کوئی مصیبت آئے تو وہ کیا کرتا ہے اپنے چہرے کو بچاتا ہے حالانکہ مار تو ہاتھ پر بھی چوٹ لگے گی لیکن کوئی ڈنڈا مارتا ہے چہرے پر تو ہاتھ رکھتا آگے ادھر ہاتھ رکھتا ہے آگے بازو توڑے گا کچھ کرے گا مگر چہرے کو بچائے گا تو قیامت کا وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب چہرے سے ہی عذاب کو بچائے گا الٹے کر کے اوندے منہ ڈالے جائیں گے سب سے پہلے چہرہ ہی جہنم میں پڑا تو چہرے سے آگ کو روکے گا وہ کیسا منظر ہوگا ایک یہ شخص ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو ایمان نصیب ہوا اور اس کو امن نصیب ہو گیا کمن آمینا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے امن نصیب ہو گیا نہیں ہو سکتے برابر اس کو حمزہ عدیل کہتے ہیں کہ ایک مثال پیش کی جاتی ہے دوسری انسان خود تلاش کرتا ہے اچھا ایک وہ آدمی جو مسجد کا امام ہے اور آگے کی بات نہیں آگے دوسری بات چل پڑی تو خود بخود معلوم ہو گیا کہ دوسرا وہ جو ہیں بستی میں چوریاں کرتے پھرتا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں افمین تک نہیں کیا وہ آدمی جو بچائے گا اپنے چہرے کے ذریعے سے بدتر عذاب کو قیامت کے دن وکیل للظالمین اور کہا جائے گا ظالموں کے لیے ذوقوا ما تم تکسبون چکھو اس آگ کا مزہ چکھو ان کاموں کا مزہ ما تم تکسبون جو تم کمایا کرتے تھے تمہاری اپنی کمائی کا مزہ تم کو چکھنا ہے کوئی دوسری چیز نہیں کل الذین من العذاب من حیث لا یشعرون ایک اور بات کہہ دی گئی باتوں میں سے بات نکلتی ہے یہ قیامت کے دن سزا ہوگی کہ اپنے چہرے سے آگ کو بچا رہا ہوگا ہاتھ تو پیچھے بندے ہوئے ہیں اب اور تو کچھ کر نہیں سکتا تو چہرے سے بچا رہا ہوگا تو یہ تو قیامت کے دن ہوگا کہ ایسے نافرمانوں کے لیے دنیا میں بھی کوئی سزا ہے فرمایا کیوں نہیں دنیا بھر میں سزا کی مثالیں موجود ہیں فرونیوں کو دیکھو قارونیوں کو دیکھو کذب الذین من قبلہم جھوٹ سمجھا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے کس کو دین کو انبیاء کو آخرت کو اللہ کی توحید کو فاتاہم اللہ فاتاہم العذاب پھر آیا تھا ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا جہاں سے ان کو شعور نہیں تھا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا اس طرح عذاب آئے گا ہمارے اوپر کیا مکہ کے مشرقین نے سوچا تھا کہ ہم سب کے سب ایک کنویں کے اندر ڈالے جائیں گے فاضا اللَّهُ فی فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تو ایسے لوگوں کو چکھایا اللہ نے الخزیہ رسوائی فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں اور تاریخ اس سے بھری پڑی ہے دیکھ لو قوم عاد کا حال دیکھو قوم سمود کا دیکھو دوسری قوموں کا حال دیکھو ولا عذاب خیرات اکبر اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے لوکان ہو عالم کاش کہ وہ اس کو جان لیتے شرط چھپی ہوئی ہے اگر وہ اس کو جان لیتے لما کفرو تو پھر کفر میں مبتلا نہ ہوتے لما فسقو پھر فسق میں مبتلا نہ ہوتے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ وہ مضمون اوپر سے چلا رہا بھول نہ جائیے گا کیا کہ دنیا کے اندر ایک ایک ذرہ اس کی توحید کی دعوت دے رہا ہے اس کے بعد اس نے اپنی کتاب نازل کی کتاب کا ورق ورق اس کی توحید کو بتا رہا ہے اس کے علاوہ اور موٹے دماغ کے لوگوں کے لیے موٹی عقل والوں کے لیے مثالوں سے بات سمجھاتا ہے مثال سمجھو اس سے بات سنو پھر بھی نہ کوئی سمجھے تو پھر جہنم نہیں تو اس کے لیے کیا ہے بالکل بنا یقیناً ہم نے بیان کیا نہ لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی مثال کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا اپنی توحید کو لال لہوں شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں مثال دے دے کر کے سمجھایا مثال پیش کی جاتی ہے غور سے سنیے جھومنے والوں کو بھی کھلائیے قرآن قرآن عربی عربی ذی عوج لعلہم لال اس قرآن میں اللہ نے ایک ایک مثال پیش کی تاکہ لوگ سمجھیں کیوں مثال پیش کی قرآن عربی اس حال میں کہ یہ عربی زبان میں بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے تو اس میں مثالوں سے بات نہیں سمجھائی جائے گی تو کس میں سمجھائی جائے گی غیر ذی عوج جس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے ٹیڑھ والا نہیں ہے اس میں کوئی کجی نہیں اس میں کوئی کمزوری نہیں لوگ کہیں کہ ساری باتیں قرآن کی ٹھیک ہیں لیکن فلاں موقع پر ایک کمزوری ہے نہ پورے قرآن میں الاسلام سے لے کر والناس تک کوئی کمزوری نہیں دکھا سکتا ہے غیر رضی عبجن جس میں جو ٹیڑے پن والا نہیں ہے لعلہم یتقون کیوں مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ بچ سکیں جہنم سے اپنا آپ بچائیں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں شرک کرنے سے بچیں مثال کیا ہے ضرب اللہ مسئلہ اللہ پیش کرتا ہے ایک مثال ضرب اللہ مسئلہ اللہ پیش کرتا ہے ایک مثال رجلا ایک آدمی ہے فی اس میں کئی کئی شریک ہیں اور جس آدمی میں کئی شریک ہوں تو گویا یہ بیچارہ خود مالک نہیں بلکہ مملوک ہے آزاد نہیں بلکہ غلام ہے ہم نہیں کہتے بھائی اس زمین میں اکٹھا نہیں ہوں اکیلا نہیں ہوں میں اس میں کئی خاتے دار ہیں خاتے دار ہونے کا مطلب کہ یہ زمین ہماری ملکیت میں ہے تو یہ انسان بھی کیا ہے دوسرے کی ملکیت میں ہے دوسرے کا غلام ہے ضرب اللہ مسئلہ اللہ تعالیٰ ایک مثال پیش کرتا ہے رجولن ایک ایسے آدمی کی فی ہی جس میں کئی کئی شریک ہیں اور وہ شریک بھی کیسے ہیں متشا کی جو آپس میں چڑچڑے ہیں ان کا آپس میں اختلاف بھی ہے اور اختلاف ہونے کے ساتھ ساتھ میں چڑچڑے قسم کے لوگ بھی ہیں ایک غلام ہے چلو غلام کا آج تصور نہیں تو ایک نوکر ہے اور نوکر کتنے آدمی کا دس بیس لوگوں کا نوکر ہے اور وہ جو مالک ہیں اس کے وہ متشا کی سونا آپس میں ضد بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے چڑتے بھی ہیں ویسے امام بخاری رحمتہ اللہ نے فرمایا شک کاسا اس آدمی کو کہتے ہیں جو انصاف کو پسند نہیں کرتا نہ انصافی کو پسند کرتا ہے اب نا انصاف کیسا ہے کہ ایک غلام ہے انصاف کی بات یہ ہے کہ دس منٹ آپ کے پاس رہیں تو دس منٹ آپ دوسرے مالک کے پاس رہیں دس منٹ تیسرے مالک کے پاس رہیں اور نا انصاف کیا چاہے گا سارا دن میرے پاس بیٹھ اور دوسرا بھی نا انصاف ہے وہ کہتا ہے سارا دن میرے پاس بیٹھ اور تیسرا بھی نا انصاف ہے وہ کہتا ہے سارا دن میرے پاس بیٹھ اور زدہ زدی ہے آپس میں چڑتے ہیں ایک نے کہا میرے لیے سگریٹ لا دوسرے نے کہا نہیں میرے لیے تمباکو لا تیسرے نے کہا فٹافٹ چائے کا انتظام کر چوتھے نے کہا نہیں گھر کی صفائی کر پانچویں نے کہا نہیں بکری چرا چوتھے نے کچھ اور کام بتایا ساتویں نے کچھ اور کام آٹھویں نے کچھ اور کام بتایا یہ بےچارا کیا کرے گا پریشان ہوگا میں کیا کروں اس کے پاس جاؤں یہی حال ہے اس آدمی کا جس نے ایک مالک نہیں مانا بلکہ سینکڑوں مانے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں مانے اور ہزاروں نہیں لاکھوں اور لاکھوں نہیں کروڑوں مانے کس کس کی مانے گا کتنا پریشان ہوگا قربان جائیں قرآن پاک کیسے حقائق بیان کرتا ہے حقیقی بات سنا رہا ہوں نام لینا مناسب نہیں ایک بڑے آدمی ہیں کافی ظاہری طور پر پیسے کے لحاظ سے اور میرے جان پہچان کے غیر ایمان والوں میں سے ایک دن میرے صبح صبح فون کیا جی آپ سے بہت ضروری کام ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کہتے ہیں مجھے ایک ایسا وقت دیجیے جو اکیلا ہو جس میں میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں میرے خیال میں آیا کہ شاید جھگڑا لگ گیا ان کا آپس میں کوئی تو اس کے لیے آیا صبح صبح پہنچے میرے پاس میں نے ٹائم دیا صبح آ جائیے آپ آ گئے میں نے کہا چائے وائے پیو تو کہنے لگے نہیں بڑا ضروری کام ہے میں نے کہا پہلے چائے تو پیو خیر چائے پی بیٹھے میں نے کہا بتاؤ کیا کام ہے کہنے لگے کہ میں کچھ حالات میں گرا ہوا ہوں پریشان ہوں آپ کو بھی معلوم آپ سے دعا کے لیے کہتے رہتا ہوں غیر ایمان والے ہیں لیکن بیچارے آتے ہیں دعا کے لیے کہتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ کہنے لگے کہ میں پریشان ہوں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں بھگوان بہت ہوتے ہیں اور جس کے پاس جاتا ہوں وہ پنڈت کہتا ہے اس کو کپڑے پہنا دوسرے کے پاس جاتا ہوں وہ کہتا ہے اسی سے تیرا کام بنے گا تیری قسمت میں ہے کہ تو اس کو کپڑے پہنا تیرا کام بنے گا اس کے پاس جاتا ہوں تو پھر اس کو اس کے پاس جاتا ہوں اس کو اس کے پاس جاتا ہوں اس کو تو میں نے آپ کو سپنا میں دیکھا تو مجھے لگا کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو مذہب کے نام پر بٹ جاتے ہیں کہ بھئی یہ صرف مسلمانوں کا بندہ ہے اور یہ فلانے کا ہے اور یہ فلانے کا ہے آپ سب کے آدمی ہیں آپ خدا کے لیے میری رہنمائی کرو میں نے آپ کو سپنا میں بھی دیکھا میں کس بھگوان کو کپڑے پہناؤں تاکہ ایک کو پہناؤں میری جان چھوٹے وہ پہنا پہنا کر کے میں تھک گیا ایک کو پہناتا ہوں وہ کہتا تبھی تو مصیبت آئی اس کو کیوں پہنائے تھے اب دوسرے کے پاس جاتا ہوں تیسرے کے پاس جاتا ہوں بہت پڑھا لکھا آدمی لیکن شرک کی وجہ سے انسان کا کیسا دماغ خراب ہوتا ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے میں نے بڑی کوشش کی حکمت کے ساتھ بات سمجھانے کی مگر ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر میں نے کہا کہ آپ دوبارہ آنا دوبارہ بھی آئے تو پھر بھی نہیں ان کی سمجھ میں آئی تو پھر خیر انہیں کا ایک دوست ہے مار اس نے کہا بھائی یہی تو مطلب ہے چھوڑ ان سب کو یہ کچھ نہیں تجھے دینے والے ایک مالک کو مان مگر ابھی تک وہ بھی اس کو نصیب ہوا کیا عجیب قسم کا حال ہے ان کا متشاہ کی سونا وہ آپس میں ضدی ہیں اور وہ بیچارہ غلام کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے کتنا پریشان ہوگا ایک تو یہ غلام ہے ایک اور غلام ہے وہ سَلَمًا اللہ ورجلا اور ایک دوسرا آدمی ہے ایک دوسرا ملازم ہے ایک دوسرا غلام ہے سلمن لرجل وہ پورے کا پورا ایک ہی آدمی کا ہے اور وہ آدمی بھی کیسا ہے وہ نہیں بتایا وہ آدمی بھی ہو بہت بلند اخلاق والا بہت معاف کرنے والا بہت محبت کرنے والا بہت درگزر کرنے والا بہت زیادہ دیالو بہت دینے والا اب یہ غلام کتنا مزے سے یہ غلام ہوگا وہ اس کے اوپر ہزار آزادیوں کو قربان کرے گا کہ مجھے آزادی کی ضرورت نہیں ہے مجھے ایسے ہی غلام بننا ہے ایک وہ بندہ جو مشرقوں کے چنگل میں پھنسا ہوا کبھی اس کو اس کو کپڑے پہنا رہا ہے کبھی اس کو پہنا رہا ہے اور ہم نے پیچھے پڑا کہ جو شرک کرتا ہے وہ کیا ہوا آسمان سے گرتا ہے اور پھر کیا کرتے ہیں اور فرمایا اس کو پھر پرندے نوچ کر کے کھاتے ہیں اور یہ پرندے کس کو کہا گدے ہیں مردار کھانے والے جو ایسے مقامات پر بیٹھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہاں پر بھی ڈال وہاں پر بھی ڈال وہاں پر بھی ڈال ایک کہتا ہے ادھر آ دوسرا کہتا ہے ادھر آ یہ گدے ہیں ان کو تشبیح دی قرآن یہ گد ہیں گد سمجھتے ہیں نا مردار کھانے والی اور یہ جو پھنس گیا یہ ان گدوں کے بیچ میں پھنس گیا اور اس کے مقابلے میں جو اپنے مالک کو مانتا ہے ایک ہی مالک کو مانتا ہے اس کا نام غفور اس کا نام شکور اس کا نام وزود اس کا نام رحمان اس کا نام رحیم بہت رحم کرنے والا بہت معاف کرنے والا بہت دینے والا سب کچھ دینے والا کچھ نہ لینے والا سب کچھ دینے والا کچھ نہ لینے والا وہ اس ایک مالک کو مانتا ہے بولو کیا حل یستویانی مسئلہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں حالت کے اعتبار سے نہیں دونوں ہاں برابر ہو سکتے ہیں حالت میں الحمدللہ تمام تاریخ اللہ ہی کے لیے بل اکثر لا یعلمون لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں میتون میتون انہم ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون آپ سن چکے ہو کہ مشرق جب بے بس ہو جاتا ہے دلائل کچھ نہیں ملتے اس کو تو پھر وہ کیا کرتا ہے اگر اس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو دھمکی دیتا ہے اچھا نمٹ لیں گے ہم جس طرح فراؤن دھمکی دیتا تھا اگر اس کو طاقت نہیں ہوتی ہے ڈر ہے کہ بھائی طاقت تو میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں تو پھر وہ کیا کہتا ہے ارے یار انتظار کرو یہ مرے گا جان چھوٹے گی ہماری اس طرح نہیں چھوڑنے والا میں مکہ کے مشرق بھی یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو ہماری جان چھوٹے گی اللہ نے فرمایا ان کا و انہم میتون اس میں شک ہی نہیں کا مئی بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں پردہ فرمانے وہ نہ میتون اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں اور ہم جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں وہ اس کے نہیں ہے کہ آپ دنیا سے پردہ نہیں فرمایا آپ نے آپ نے تو پردہ فرمایا آپ دنیا سے تشریف لے گئے وہ آپ کی حیات برزخی ہے وہاں کی حیات موجود ہے اس دنیا کی جو زندگی تھی اس سے تو آپ نے پردہ فرمایا اس سے تو آپ دنیا سے تشریف لے گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا تشریف لائے اور آپ کی پیشانی کو گوسا دیا تو کیا فرمایا طب تحین و میتا آپ جب تک اس دنیا میں تھے تب بھی کتنے خوبصورت تھے کتنے اچھے تھے آپ دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی آپ کا چہرہ کیسا چمک اور کیسا دمک رہا ہے وہ تو وہاں کی زندگی فرمایا ٹھیک ہے اگر آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو یہ بھی تو مریں گے ان کا یہ کہنا کہ بھئی کچھ دن انتظار کرو جان چھوٹ جائے گی کہاں چھوٹنے والی ہے وہیں پہنچیں گے ثم انکم یوم القیامہ پھر بے شک تم قیامت کے دن ربکم تختصمون تمہارے رب کے سامنے جھگڑا کر رہے ہوں گے کس کے بارے میں وہ کہیں گے جی، یہ ہیں وہ جن کی ہم پوجا کیا کرتے تھے اور وہ کہیں گے لعنت ہو ان کے اوپر ہماری پوجا کرتے تھے رشتوں کے لیے نہیں ہم نے پیچھے پڑا بلکان ہو یا الجن بلکہ یہ تو شیطان کے پجاری تھے فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی کتاب آئی قرآن آیا ممن كذب على الله جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ بولا وكذب بالصدق اور جس نے سچ کو جھوٹ کہا سچ کو جھٹلایا اذ جاء جب سچ اس کے پاس آیا یہ کون تھے مکہ کے سارے مشرک تھے اللہ پر جھوٹ بولا کہ اس کے پارٹنر ہیں اس کے شریک ہیں جھوٹی باتیں اور جب اس کے پاس سچ آیا قرآن کریم آیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس نے ان کو جھٹلایا علیہ صفی جہنم مت ول کافرین کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانا نہیں ہے ایسے ظالموں کو بتا دیا جائے اور ظالم تو کائنات میں سب سے بڑا ظالم ہے تیرا میرا فیصلہ جہنم میں ہوگا وہیں تیرا ٹھکانہ ہے دنیا میں اگر تجھے ڈھیل دی جا رہی ہے تو یہ دھوکہ نہیں کھانا کہ تجھے کوئی پوچھے گا نہیں اس کے مقابلے میں وہ جو سچ لے کر کے آیا وہ صدق به اور وہ جس نے سچ سچ کو مانا اولئک المتقون یہ دونوں کے دونوں بڑے پرہیزگار ہیں کون تھا جو سچ لے کر آیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ہے جس نے سچ کو سچ مانا بولو اکثر لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور انہوں نے سچ کو سچ مانا تو صدیق بن گئے اور دوسرے نے کہا ایمان والے اور سچی بات یہ ہے کہ سارے اس لیے کہ سب سے پہلے جنہوں نے تصدیق کی وہ پہلے درجے کے ساتھ اور اس کے بعد جو قیامت تک تصدیق کرتے رہیں گے وہ قیامت تک آنے والے سچ کے ہیں سچ کو سچ ماننے والے هم المتقون یہ دونوں پرہیزگار اختیار کرنے والے لہم ما یشاؤون ان کے لیے وہ ہوگا ما یشاؤون جو یہ چاہیں گے عند ربہم ان کے رب کے پاس ذالک جزاء المحسنین یہی ہے نیکوکاروں کا بدلہ کہ وہ اللہ کے دین کو سچ مانے اللہ کے ہاں پہنچے پھر پرور ہم ان سے پوچھے بتاؤ اب تمہاری کیا منشا ہے تم کو کیا چاہیے دنیا میں میری منشا تھی میں نے تم سے کہا نمازیں پڑھو روزے رکھو زکات دو حج کرو تم نے کیا اب ہمارے ہاں پہنچ گئے ہوں اب تم چاہو تو میں تمہاری چاہتے پوری کرتا جاؤں اللہ عنہم اللہ عامل عملوا تاکہ اللہ تعالیٰ مٹائے اس تصدیق کرنے کی وجہ سے ان سے اسوا اللہ بھی وہ بری بری برائیاں عاملو جو انہوں نے کی تھی ان کو مٹائے اور مٹانے کا معنی تین عرض کر چکا ایک معنی کہ عمال نامے سے ہی مٹا دیا وہ باقی نہیں بچی اور دوسرے معنی برائیاں کرنے کی وجہ سے جو ان کی بری خصلت ہو گئی تھی وہ خصلت بھی مٹ گئی اور تیسرے معنی برائیاں کرنے کرتے کرتے جو ان کے اعمال نامے سیاہ ہو گئے تھے ان کی جگہ نیکیاں لکھی گئیں اب جو اس کی جگہ برائیاں نہیں اب نیکیاں وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اجرہم ان کی مزدوری کا بِأَحْسَنِ الَّذِي ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے یا بھی اس میں تفصیل یا تو مانا احسن ان اچھے اچھے کاموں کی کہ ایمان والا جو بھی کام کرتا ہے وہ اچھی کرتا ہے اور دوسرا معنی علماء سمجھیں گے وہ یہ کہ کام تو ایسا ہی کیا تھا لیکن بدلہ احسن ہے سب سے اچھا بدلہ دے ان کو ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے علیہ اللہ کی عبدہ اوفو جب تین ترتیبیں ہوئی نا پہلے آفاق کی دلیلیں پیش کی گئی نہیں مانیں قرآن نازل ہوا قرآن کی دلیلیں پیش کی گئی نہیں مانی پھر مثالیں پیش کی گئی نہیں مانی اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی انتظار کرو یہ بھی مرے گا ہم بھی مریں گے جان چھوٹے گی ہماری اس کے بعد پھر اگرچہ وہ کر نہیں سکتے تھے لیکن دھمکیاں دیتے تھے کیا کہ ہم تجھے قتل کریں گے وغیرہ خیر یہ چھوٹی دھمکی ہے اس سے بڑی دھمکی دیتے تھے اور وہ ہر دور کا مشرق دیتا ہے وہ کیا کہ مہاراج جڑا غرق کر دیں گے اب اس کا اس نے فلاں فلاں غیر اللہ کی شان میں گستاخی کیا نا یہ چھوٹی سے ہستیاں ہیں بڑی شکتی والی ہستیاں ہیں اب تو یہ ان کا بیڑا غرق کر دیں گے لیکن یہ حیرتناک بات ہے ہمیشہ یہ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا بیڑا غرق کریں گی بھئی جو ان کا بیڑا غرق کر رہا ہے ان کے لیے سوچو نا کہ ان کا کیوں نہیں کرتی ہیں یہ جبکہ ان کا کوئی نہیں کرتا ہے کہتے فلانے نے ان کی شان میں گستاخی کی توڑ پھوڑ دیا فلاں نے ایسا کیا فلانے نے ایسا کیا فلانا ایسا کر رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ جس سے تم ڈرتے ہو اس کے بیڑا وہ کیوں نہیں غرق کر رہے ہیں لیکن نہیں کرتے تھے تو یہ بھی ڈراتے تھے کہ اچھا ہمارے تین سو ساٹھ جو خانہ کعبہ میں ہے نا اور پانچ بڑے خدا اب تو نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں کو علیہ صلی اللہ بھی کافی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اللہ اکبر کیا عجیب انداز ہے کیا میں کافی نہیں ہوں اپنے بندے کو مِن مِن بِالَّذِينَ دُونِهِ اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان ہستیوں سے من ہی جو اللہ کے سوا ہیں کیا عجیب بات ہے اللہ اپنے بندے کو پیدا کر سکتا ہے کھانا دے سکتا ہے زندہ رکھ سکتا ہے مگر ان سے نہیں بچا سکتا غیر اللہ سے وہی بھی فون کا اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان ہستیوں سے جو اس کے سوا ہیں وہ اصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ان کو اللہ گمراہ کر چکا ہے اس لیے عجیب باتیں سوچتے ہیں اور میں کہتا ہوں نا کہ آج بھی یہی سوچتے ہیں کہ تم نے اس کی شان میں گستاخی کی ہے اب تمہارے بچے مریں گے اور بھئی ہمارے مریں گے تمہیں کیا پریشانی ہے ہمارے تو نہ پہلے مرے نہ بعد میں مریں گے وَمَنْ يَحْدِ اللَّهُ اور باطل ہمیشہ انہی چیزوں سے لوگوں کو ڈراتا ہے اس سے تھوڑی سی ملی ہوئی بات ہے حرض کر دیتا ہوں بہت پہلے سے یہودیوں کی سکیم ہے کہ مسلمانوں کو بےہودہ کاموں میں لگا کر کے رکھے آج کل انہوں نے اس کے لیے نیا طریقہ نکالا ایسنس بھیج دیتے ہیں تو بس پھر وہ بیکار کاموں میں لگے رہتے ہیں جی ایسی عورت بتاؤ جو کسی نبی کی بیوی تھی ایک نبی کی بہن تھی ایک نبی کی بیٹی تھی ایک نبی کی ماں تھی ایک نبی کی دادی تھی ایک کی پردادی تھی ایک کی چکر دادی تھی تو کون تھی اب جو بےحدہ قسم کے مسلمان نہ نماز کے نہ روزے کے نہ زکات کے نہ حج کے تو وہ موبائلوں میں میسج بھیج بھیج کر بیچارے مسلمان بنتے رہتے ہیں بہت ساری بڑی دنیا ہے اسی سے میں ہمارے میدانی علاقوں میں اکثر لوگ مسلمان کیسے بنتے ہیں گوشت کھا کھا کے مسلمان بنتے ہیں نہیں سمجھے ان کو پوچھو نا تم مسلمان ہو کہ غیر مسلم مسلمان ہیں بھائی تمہارا کیا کام ہے مسلمان ہو جیسا تمہیں کیسے پتہ چلا مسلمان نماز پڑھتے ہو نماز تو نہیں پڑھتے روزہ رکھتے ہو روزہ بھی نہ رکھیں تو پھر کیا کرتے ہو ہم گوشت نہ کھاویں ہم گوشت کھاویں وہ تو آلو کھاویں وہ اس سے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور ایک آدمی اپنے بیگم کو کہہ رہا تھا بیگم طبیعت بڑی کچھ ہماری نازک سی رہی روزے سے تو روزے تو ہم سے رکھے نہ گئے اور تراوی کہاں پڑی جائیں ہم سے تو نماز بھی نہ پڑی گئی کبھی اور عید کا دن ہے سوئیاں تو کھلا دو کافر نہ بنا دینا کہیں مجھے وہ سوئیاں کھا کے مسلمان ہو رہے ہیں تو یہودی اس اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایک ان کی سکیم ہے بہت پہلے سے تقریباً آج سے کوئی ستر اسی سال پہلے سے مطلب ہم نے بڑوں سے سنا اپنے والدین سے انہوں نے کہا ہم نے دادا سے بھی یہی سنا کہ ایک پرچہ نکلتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ شیخ احمد نے ایک خواب دیکھا مدینہ منورہ میں اس میں بتایا گیا کہ اس ہفتے میں جتنے مسلمان مرے سب کافر مرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے جو آدمی اس پرچے کو بانٹے گا اس کو اتنا دنیا کا نفع ملے گا جو نہیں بانٹے گا اس کو اتنا نقصان ملے گا ایک بندے نے بمبے میں بانٹا تھا اس کو بیس ہزار کا نفع ملا ایک نے کلکتہ میں اس کی گستاخی کی تھی اس کے سارے بچے مر گئے بیان کیا جاتا نہیں کیا جاتا ہے آپ نے بہت سنا ہوگا اب تو سنا میں نے میسج میں آنے لگ گیا ہے واٹس ایپ پر آنے لگ گیا ہے تو وہ ان کی ایک اسکیم ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بےحدہ کاموں میں لگے رہے آج تقریباً ماشاء اللہ پندرہ سال ہو گئے پندرہ سال پہلے میں نے دیکھا کہ ایک بچے کے پاس وہی ہیں اور پوری کلاس کے بچے جو ہے نا میں جیسے کلاس میں گیا تو سب ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں میں نے کہا کیا ہوا بولتے نہیں پھر ایک نے ہمت کر کے بتایا جی اس نے وہ پرچہ لایا ہے اچھا اس بیچارے کو پتا نہیں تھا میں نے اس کے لیے پہلے ہی بتایا تھا ان کو کہتے وہ آ گیا ہے میں نے کہا وہ ایک تجربہ کرتے ہیں آپ بچارے چھوٹے چھوٹے ہو ابھی آپ کو زندگی کے بڑے ارمان ہیں میں اس کو پھاڑ دیتا ہوں میں بڈھا آدمی مر بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے پندرہ سال گزر گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا اللہ صلاح عبدا ہائے ہائے کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو اور یہ دوسروں سے ڈراتے پھرتے ہیں بیڑا غرق ہو جائے گا جو گستاخی کرتے ہیں ان کا نہیں ہو رہا ہے یہ اپنے ڈر رہے ہیں وَمَنْ میں اللَّهُ فَمَا لَهُ و بل اور جس کو اللہ ہدایت دے دیتا اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ارے اللہ بعزیز انتقام کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے سخت غالب انتقام بدلہ لینے والا جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس کے دین کی کشان میں گستاخی کرتا ہے جان بوجھ کر نہیں مانتا اللہ اس سے انتقام لیتا ہے پھر اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے میں جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں جن کو گمراہ کرتا ہے اس کے بعد کیا فرمایا علیہ صلی اللہ کے انتقام ان سے بدلا لیتا ہے وہ انسان ہوں اور فرمایا گمراہی بھی عجیب قسم کی ہے ان کی چلو ایک وہ آدمی ہے جو خدا کو جانتا نہیں تو اس کو ہم تعارف کرائیں کہ تو کیسے کہتا ہے میرا کوئی مالک نہیں ہے تو کیسے نہیں مانتا ہے اپنے مالک کو یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں ولا انسان کا ہوں اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور کس نے پیدا کیا زمین کو لیا پھول اللہ ضرور بالضرور کہیں گے اللہ ہی نے سارے کام کیے اللہ کو مانتے ہیں اس کو خالق بھی مانتے ہیں اس کو مالک بھی مانتے ہیں پھر شرک کرتے ہیں قل ما تدعون اللہ دون اللہ آپ فرما فرماتی تم تو کیا تم نے کبھی غور کیا اخبرونی سوچو تو صحیح مجھے بتاؤ ما تدعون من دون اللہ جن کی تم جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا ابھی پیچھے میں نے عرض کیا تھا نا کہ کچھ لوگ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ پکارنا دعا کرنا یہ پوجا تھوڑی ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا قرآن ما تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا کوئی بھی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں فرشتے ہوں حضرت عزیر علیہ السلام ہوں اس امت کے بہت بڑے بڑے بزرگ ہوں سب کے سب ان نراتنی اللہ بزر اگر چاہے اللہ تعالیٰ بزر میرے ساتھ تکلیف کا کوئی معاملہ کرنا اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ نہیں میرے ساتھ بزر تکلیف کو چاہے حل ہن کاشفات تو ضروری تو ہے کوئی اس میں سے جو تکلیف کو ہٹانے والا ہو اس کی دی ہوئی تکلیف کوئی ہٹا سکتا ہے ان میں سے ارادنی برحمت یا میرا رب ارادہ کرتا ہے میرے ساتھ مہربانی کا ہل ہن منسکات رحمتی تو ہے کوئی ان میں سے یہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ممسکات رحمتی اس کی رحمت کو روکنے والا سارے ہیں تین سو ساٹھ بھی پانچ بھی سارے ہیں ہے کوئی روکنے والا نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی ہٹا سکتا ہے قل حسبی اللہ آپ کہہ دیجیے اللہ کافی ہے علیہ المتوکلون اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو قل یا قوم على مکانتکم انی عامل آپ فرما دیجئے ہو میری قوم کے لوگوں اگر نہیں مانتے ہو تو سنو یہ عمل والا مکانتی تم کرتے رہو عمل اپنی جگہ پر مطلب اپنے طریقے پر نہیں مانتے ہو چلو جیسے چلتے ہو انی عامل میں بھی عمل کرنے والا ہوں اپنے طریقے پر میں دعوت دینا چھوڑوں گا نہیں اور تم انکار کرنا چھوڑو گے نہیں فسوف تعلمون تو ان قریب تم جان کس کو من یاتی عذاب یخزیہ کون ہے وہ جس کے اوپر آئے گا عذاب ایسا عذاب یخزی جو اس کو رسوا کرے گا وہی ہلو والی عذاب مقیم اور حلو کا معنی پیچھے عرض کر چکا لفظی معنی اس کے واجب ہونا لیکن مشہور معنی اتر پڑنا بیا ان اور اترے گا اس کے اوپر عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا عذاب یہ رسوا کرنے والے عذاب سے کیا مراد ہے دنیا کا عذاب اور ہمیشہ رہنے والا عذاب آخرت کا عذاب بالحق اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے للناس سارے لوگوں کے لیے بالحق حق حق کے ساتھ نازل کی ہے مکہ والے نہیں مانتے دوسرے مانیں گے یہ ساری دنیا کے لیے ہے سارے انسانوں کے لیے ہیں مکہ والے انکار کرتے ہیں تو مدینہ والے مانیں گے دوسرے مانیں گے فمن اهتدى تو جو کوئی ہدایت کو اختیار کرتا ہے فلی نفتی ہی وہ اپنی نفع کے لیے اختیار کرتا ہے ومن ضل اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے فانما يضل عليها تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی نفس کے خلاف یعنی اس کی گمراہی کا نقصان اسی کا ہے وما انت عليهم وکیل اور آپ لوگوں پر وکیل نہیں ہیں وکیل کے معنی کہ وہ کفر کریں اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے ایسا نہیں ہے آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ سے پوچھا جائے اللہ يتوفى النفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون جن غیر اللہ کو پوجتے تھے اللہ کے سوا ان کی بے بسی کو بتانے کے لیے اللہ کی قدرت کو بتایا جا رہا ہے یہ کام تو اللہ کرتا ہے کوئی غیر اللہ ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہے اللہ کیا کام کرتا ہے اللہ یتوفى الانفس اللہ تعالیٰ وفات دیتا ہے جانوں کو پورا پورا لے لیتا ہے جانوں کو حین موتیہا جب ان کی موت کا وقت آتا ہے ان کی روحیں قبض کرتا ہے تو ہے کوئی جس کو اللہ مارنا چاہے اور کوئی کہے میں نے اس کو مرنے دوں گا اس کو بچا لے نہیں بچا سکتا ہے ولط لم تمت فی منامی اور جو جانے ابھی مری نہیں ہیں ان کو فی منامی ان کی روحیں لے لیتا ہے ان کو وفات دیتا ہے فی منامی ان کی نیند کے وقت میں نیند میں بھی انسان مرتا ہے عرب کیا کہتے ہیں اخت الموت نیند کیا ہے یہ موت کی بہن ہے جو نہیں مرے ہیں ان کو نیند کے وقت میں لے لیتا ہے نیند کے وقت میں بھی انسان ایک طرح سے نیم مردہ ہوتا ہے نیم مردہ جان اس میں ہے لیکن پوری نہیں رہتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے کہ نیند کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے فیم سکلتی فضا علی ہن موت پھر روک لیتا ہے اس جان کو جس کے اوپر وہ موت کا فیصلہ کر دیتا ہے پھر وہ سوتے ہیں تو پھر سوتے ہی رہتے ہیں پھر جاگتے نہیں ویرسل الاخرى اور چھوڑ دیتا ہے دوسری جانوں کو جن کے اوپر ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا ہے اجل مسمى ایک متعینہ مدت تک کے لیے ان کو چھوڑتا ہے ان نفی ذلك الایات لقوم يتفکرون بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ تفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانی تو جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں ان کے لیے خاص نشانی ہوگی کیا کر رہے ہیں موت کے وقت میں پروردگار جان نکالتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ بڑا اہم مقام ہے ایک طبقہ مفسرین کا اس طرف گیا کہ انسان کی دو روحیں ایک روح موت کے وقت میں نکل جاتی ہے ایک روح اس کے اندر باقی رہتی ہے کیسے باقی رہتی ہے کہ موت کے وقت میں انسان کو احساس رہتا ہے سانس آتا رہتا ہے اور کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور بال بڑھتے رہتے ہیں ناخن بڑھتے رہتے ہیں جو زندگی کے اثرات ہیں وہ اس پر مرتب ہوتے ہیں کھانا ہضم ہوتا رہتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں آنکھیں کھول دو اس کی دیکھ نہیں سکتا کان کھلے ہوئے ہیں سنتا نہیں ہے منہ کھول دو بول نہیں سکتا ہے اس پہلو سے مرا ہوا ہے اس پہلو سے زندہ ہے لیکن محققین نے اور جمہور مفصرین نکان روح ایک ہی ہوتی ہے ہوتا کیا ہے پروردگار نیند کے وقت میں روح باقی رہتی ہے لیکن اس کا وہ تعلق نہیں رہتا ہے جسم کے ساتھ جو بالکل زندگی میں اور بغیر نیند کے رہتا ہے ایک یک گنا اس کا تعلق اس سے کم ہو جاتا ہے اور ایک گنا اس کے ساتھ رہتا ہے تعلق اور جب جان نکل جاتی ہے پھر نہ ناخن بڑھتے ہیں نہ بال بڑھتے ہیں نہ سانس آتی ہے وہ پورا ختم ہو جاتا ہے تو موت کے وقت میں پورا تعلق ختم اور نیند کے وقت میں کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے اللہ کی اس قدرت کو سمجھو کہ صبح و شام یہ ہوتا ہے کسی کو نیند دے رہا ہے اور وہ سوتا ہے تو پھر سوتا ہی رہتا ہے اور کسی کو ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے یہ تمہارا مالک ہے تو جن کو تم پکارتے ہو کیا ان میں سے کوئی کام یہ کر سکتا ہے اللہ یہ توفل انفس پھر دوبارہ دیکھو ترجمہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے لے لیتا ہے جانوں کو ان کے موت کے وقت میں اور جو جانیں نہیں مری ہیں ان کو لے لیتا ہے ان کی نیند کے وقت میں فہم سک ال فضا الْمَوْتِ پھر روک لیتا ہے ان جانوں کو ان روحوں کو جن کے اوپر موت کا فیصلہ کرتا ہے پھر کوئی چیز ہے جو انسان سے نکل جاتی ہے اب اس کے نہ ناخن بڑھتے ہیں نہ بال بڑھتے ہیں نہ وہ سانس لیتا ہے نہ اس کی نبز چلتی ہے ویرسل الاخرى اور چھوڑ دیتا ہے دوسری روحوں کو حاجر ان ایک متعینہ مدت تک کے لیے ہر صبح سوتا ہے ہر شام سوتا ہے ہر رات سوتا ہے دن میں سوتا ہے جب بھی سوتا ہے گویا اس سے یک گنا روح نکلتی ہے اور پھر چھوڑ دی جاتی ہے کہ نہیں ابھی وقت نہیں آیا ابھی وقت نہیں آیا ابھی وقت نہیں آیا ایک وقت آئے گا کہ جب ہو گیا کام ان نفیزہ نکلا یاتم ضرور اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں میں یتفکرون یہ ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں امت اللہ شفا یہ اللہ کی طاقت ہے تو کیا اللہ کے بھرے انہوں نے کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ نہیں ہماری سفارش کر کے وہ کام بناتے ہیں ایک شخص کو اللہ مارنا چاہتا ہے وہ سفارش کر کے بچا گئے ایک آدمی کی نیند آئی اللہ تعالیٰ اس کی یک روح نکالنا چاہتا ہے لیکن انہوں نے سفارش کر کے نہیں رہنے دی ایک آدمی کی نیند میں ایک طرح سے نکلی ہوئی تھی جان ایک طرح سے اس کے اندر تھی لیکن انہوں نے سفارش کر کے اس کو واپس دلوا دیا کہ نہیں ابھی نہیں مرنا دیجیے گا فرمایا تم جن کو سفارشی مان رہے ہو اگر وہ ایسے ہوں اولکان کانو اگر وہ ایسے ہوں لا یملکون شیئا وہ کسی چیز کا اختیار بھی نہ رکھتے ہوں ولا یعقلون اور وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں تو کیا پھر بھی ان کو اللہ کے ساتھ سفارشی مانو گے اختیار ان کو کسی چیز کا ہے نہیں کر وہ کچھ سکتے نہیں کروا کچھ سکتے نہیں پھر بھی کیا سفارشی ہیں قل للہ الشفاعت جميعا آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری سفارش ہے لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے آسمانوں کی بادشاہی اسی کے لیے زمین کی بادشاہی اسی کی طرف تم الیہ ترجعون اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا اللہ کے لیے ساری سفارش ہے مطلب جس کی اللہ چاہتا ہے قیامت کے دن اس کو شفاعت کی اجازت دے گا اور جس کے لیے دے گا اس کے لیے شفاعت ہوگی دنیا کے اندر نہ اس کا یہ سلسلہ ہے اور نہ اس نے کچھ اپنے اردلی رکھے ہیں کہ تم ان کے اردلیوں سے کہتے رہو اور اردلی اللہ تک باتیں پہنچاتے رہیں گے اور وہ رشوت بھی کھاتے رہیں گے دیکھو جی بڑے تک بات پہنچانی ہے کچھ پیسے دو تو پہنچا دیتے ہیں فرمایا عجیب حال ہے ایک طرف مانتے ہیں کہ اللہ ہے یہ بھی مانتے ہیں کہ خالق السماوات والارض ہے یہ بھی مانتے ہیں کہ زبردست طاقت کا مالک وہی ہے یہ بھی مانتے ہیں کہ جو غیر اللہ ہم نے مانے ہیں وہ صرف ہم کو اللہ کے قریب کرتے ہیں تو بڑی طاقت اللہ ہی ہوا نا لگن مشرق کیسے ہیں اگر اللہ کی توحید بیان کرو صرف اللہ آسمانوں میں اللہ زمین میں اللہ ہر کام بنانے والا اللہ ہر مشکل آسان کرنے والا اللہ ہر پریشانی دور کرنے والا اللہ تو ان کے دل چڑھتے ہیں اندر اندر جلتے ہیں کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ کیا تقریر ہو رہی ہے اور جب اللہ کے ساتھ میں کہا جاتا ہے فلانے نے پھر اس کو بیٹا دیا اور فلانا یوں کام آیا کہتے کہ جناب کیا تقریر ہوئی نا آج آج تو مزہ آ گیا ویدا ذکیر اللہ ہو اور جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے وحدہ تن تنہا جب اللہ کو ذکر کیا جاتا ہے اللہ کو بیان کیا جاتا ہے اکیلے اکیلا ہے وہ کوئی اس کا ساتھی نہیں عشما عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ عشما عزت چڑ جاتے ہیں چڑتے ہیں اندر اندر چلتے ہیں قلوب الدین ان لوگوں کے دل لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت کو نہیں مانتے چڑتے ہیں اور مشرق کون ہے اور مواحد کون ہے یہ زبردست قسم کی ترازو دے دی اللہ نے کہ توحید کو بیان کرو توحید کو سن کر کے کس کے دل چڑھتے ہیں جو چڑ رہا ہے اس کے چہرے کو دیکھتے رہو تو سمجھ لو کہ اندر ابھی کیڑے باقی ہیں ابھی شرک باقی ہے اس کے اندر چڑتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان ہستیوں کا من ہی جو اس کے سوا ہیں اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اچانک وہ خوش ہونے لگتے ہیں ان ہستیوں کا ذکر اللہ کے ساتھ کیا جائے تو تب بھی خوش ہوتے ہیں اور اگر اللہ کا ذکر نہ ہو اور گھنٹوں گھنٹوں یہی بیان ہوتا رہے کہ فلانے نے یہ دیا اور فلانے نے وہ دیا اس پر بھی خوش ہوتے ہیں ہاں ہاں ہاں کیا تقریر ہوئی آج جن کو کلمہ نصیب نہیں ہوا وہ کیسے شرک میں مبتلا ہیں وہ تو سب جانتے ہیں مگر کلمہ پڑھنے والے کیسے شرک میں مبتلا ہیں وہ بھی آپ آرام سے اس موقع پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک بڑے افسر پاتے تھے پڑھنے کے لیے چیف انجینئر ریٹائر ہوئے بچاروں نے دین سیکھا نہیں بڑھاپے میں شوق ہو گیا میں نے ان کو ایک کتاب بتائی عربی گرامر کی وہ ایک جگہ گئے ایک دکان پر لینے کے لیے تو اس کو کہا کہ بھئی یہ فلانی کتاب چاہیے اس نے کہا دیتا ہوں ٹھہرو ابھی بتاؤ تو یہ سمجھ گیا کہ شاید یہ دینا نہیں چاہتا تو چل پڑے اس نے کہا پلیز میری ایک بات سنیے گا میرے پاس یہ کتاب ہے اندر سے لا کر کے دوں گا اور مجھے آپ سے بہت ضروری کام بھی ہے آپ نماز پڑھ کر کے واپس آنا وہ نماز پڑھ کے واپس آیا بےچارا سادہ سا افسر اس کو یہ ایسا حادثہ پیش آیا سیدھا وہاں سے گھر جانے کے بجائے میرے پاس آیا کہتا ہے مفتی صاحب کوئی بڑا حادثہ بڑی شرارت ہو رہی ہے میں نے کہا کیا ہوا پھر یہ واقعہ سنایا کہتا ہے کوئی پلان بن رہا ہے میں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے میں نماز پڑھ کے جو واپس آیا تو میں نے ان سے کہا کہ دو کتاب اور آپ نے مجھ سے کیا کہنا تھا وہ بتاؤ تو اس نے کہا کہ آپ کہاں گئے تھے میں نے کہا نماز پڑھنے گیا تھا کہا آپ کو نہیں معلوم یہ کون سا امام ہے کہا یہ وہ امام ہے جو کعبہ کے امام کو بھی صحیح مانتا ہے اس کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتا ہے تو کہتا میں نے کہا تو کعبہ کا امام تو صحیح ہوتا ہے اور کون سا امام صحیح ہوتا ہے کہنے لگا نہیں آپ سمجھے یہ وہابی بھی ہے اب یہ بیچارہ بالکل ہی سادہ آدمی تو یعنی ان کو اس کو ان شرارتوں سے معلوم نہیں آج شیطان کیا کیا کر رہا ہے اس نے کہا کہ اچھا مطلب کیا ہے کہا آپ کو نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں یہ کون آدمی ہے میں نے کہا تو آپ کون ہو اس نے کہا ہم تو پکے مسلمان ہیں تو کہا یہ کون ہے کہا آپ کو نہیں معلوم یہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف خدا سے ہوتا ہے اس نے کہا تو میں بھی تو یہی کہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں کہا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر صرف سب کچھ خدا سے ہوتا ہے تو جو اتنی بڑی بڑی زیارتیں بنی ہیں یہ مٹی کا ڈھیر ہے یہ کس لیے بنائی گئی ہیں تو یہ بےچارا بندہ گھبرا گیا اس نے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا ہے اچھا خدا حافظ کہتا ہے میں اس کی دکان کو دیکھتا ہوں وہاں اسلامی کتابیں رکھی ہوئی میں ڈر گیا یا اللہ میں کس دکان پر چڑھ گیا ہوں یہ کون آدمی ہے جی ہاں یہ ایک طبقہ تیار ہو رہا ہے کعبہ کے امام بھی کافر مسجد نبی کا امام بھی کافر کیوں کافر کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف خدا سے ہوتا ہے صرف خدا سے اور تم کیا کہتے ہو کہتے ہم تو کہتے ہیں صرف خدا سے ہوتا ہی نہیں ہے تو اگر یہی تمہاری سوچ ہے تو مکہ کے مشرقوں میں اور تم میں کیا فرق ہے قرآن پڑھو اور پھر سوچو اس کا جواب دو بھائی ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وہ بہ تن طرح عشمہ عزت چڑتے ہیں دل ان لوگوں کے جو نہیں مانتے ہیں آخرت کو اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان ہستیوں کا جو اللہ کے سوا ہیں یہ تب شیرون اچانک وہ خوش ہونے لگتے ہیں قل اللہم فاطر السماوات والارض آپ کہہ دیجئے اے اللہ فاطر السماوات والارض اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے اے زمین کو پیدا کرنے والے عالم الغیب والشہادہ اے چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے اے ظاہری باتوں کو جاننے والے انت تحکم بین عبادکا تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان کس بارے میں فیما کانو فیہ اختلفون اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یہ اختلاف ہو گیا ایک ایک طبقہ کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کے چاہنے سے نہیں ہوتا ہے اللہ ہی لائے کی عبادت نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہیں فی الارض جميعا اور اگر ہوتی یہ بات کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا فی الارض اگر ہوگا ان لوگوں کے لیے قیامت کی بات ہے لیکن ماضی کے سیرے سے بیان کیا گیا اس لیے کہ بات بالکل پکی ہے اور جو پکی بات ہوتی ہے اس کو قرآن یہ نہیں کہتا کہ ہوگا بلکہ کہتا ہے ہو چکا بلو ان ظلموا اور اگر ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیان سارے کا سارا وہ معه ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو اس کے ساتھ میں لفتد بھی تو وہ اس کو فدیے میں دیں گے قیامت کے دن کیوں من سوء العذاب بدترین عذاب سے بچنے کے لیے یوم القیامہ قیامت کے دن اور ہم دوسری جگہ پڑھ چکے لیکن ان سے قبول نہیں کیا جائے گا سوال یہ ہے کہ دنیا میں تو صرف ان سے کہا گیا تھا کہ ایک اکیلے مالک کو مان لو اسی کے لیے صدقہ کرو اسی کے لیے خیرات کرو اسی کے نام پر کرو اسی کے نام کی نمازیں پڑھو اسی کی دعائی دو اسی سے دعائیں مانگو اتنی سی بات ان کو کہی گئی تھی وہ انہوں نے مانی نہیں اب دنیا بھر کے جتنا کچھ ہے وہ سارا دینے کے لیے تیار گئے ایسا کیوں وہ بتا اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے معلوم یقون یحتسبون وہ جس کا یہ گمان نہیں کرتے تھے ان کو کیا معلوم تھا کہ ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا اب جو جہنم سامنے دیکھی اب اللہ کی طرف سے وہ چیزیں ظاہر ہوئیں تب ایسی تمنا کرنے لگے وہ بدا اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے سی کسبو وہ برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کمائی تھی برائیاں ظاہر ہوئیں گی مطلب برائیوں کا نتیجہ سامنے آئے گا وہ ہاں اور گھیر لے گا ان کو ماں کانو بھی تحزیور وہ جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے کس کا مذاق اڑاتے تھے اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے قیامت کا مذاق اڑاتے تھے وہ گھیر لے گی ان کو اس لیے یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے جبکہ دنیا میں تو اس سے بہت تھوڑا مانگا گیا تھا میں نے روایت سنائی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار فرمائے گا بندے سے کہ بندے تجھ سے دنیا میں تو بہت تھوڑا مانگا گیا تھا وہ دینے کے لیے تو تیار نہیں ہوا اور یہاں تو زمین بھر کر کے خزانہ دینے کے لیے تیار ہو گیا فیضا مسل انسان دانا اور جب پہنچتی ہے انسان کو دم کوئی تکلیف دعانا وہ پکارتا ہے ہم کو سم ادا نعمت منا پھر جب ہم عطا کرتے ہیں اس کو نعمتن کوئی نعمت ہے منا اپنی جانب سے کوئی انعام دیتے ہیں کوئی احسان کرتے ہیں اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے بندہ پریشان روزگار نہیں مل رہا جی پریشان ہوں مل گیا روزگار اور جب مل گیا روزگار تو پھر کیا کرتا ہے قال انما اوتیت على علم کہتا ہے یہ چیز تو مجھ کو دی گئی ہے اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے یہ تو علم کی وجہ سے مجھے ملی ہے اور یہ نئی بات نہیں بل یہ فتنت بلکہ یہ تو اس کے لیے آزمائش ہے یہ کون یہ نعمت اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں قد الذين من قبلهم یہ بات یہ پہلے تھوڑی کہہ رہا ہے کہ دیتا اللہ ہے اور اس کے بعد کہتا ہے میرے ہنر سے مجھے ملا ہے یہ شرک کا دوسرا طریقہ ہے ایک وہ ہوا کہ دیا اللہ نے اور چڑھاوا غیر اللہ پر چڑھا کہ اس نے دیا ہے اور یہ دوسرا طریقہ ہوا کہ دیتا اللہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو اپنے علم سے کمایا اپنے ہنر سے کمایا اور یہ چیز تو آج آپ صبح شام دیکھیں گے پریشان ہوتے ہیں دکے کھا رہے ہیں ادھر ادھر اور پھر اگر کوئی روزگار مل جائے تو آپ مبارکبادی ماشاء اللہ روزگار مل گیا کہتا ہے جی بڑی محنت سے پڑھا تھا پتا ہے کتنی بڑی ڈگری تھی میرے پاس ہے اتنے بڑے بڑے پھڑکے میں نے لیے ہوئے تھے ارے یہ پھڑکے پہلے بھی تو دکھاتا پھرتا تھا فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ رجت پسند ہیں یہ تو سب سے زیادہ رجت پسند ہیں کتنے کہا یہ تو ہزاروں سال پرانی بات کہہ رہے ہیں جو ہزاروں سال پرانے نے کہی تھی قد قالا یقیناً یہ بات کہی تھی اللہ لوگوں قبل جو ان سے پہلے گزرے ہیں اور ایک کو آپ بھی جانتے ہیں کیا نام تھا اس کا پڑھ چکے نا بھائی زور سے بولو نا مسٹر قارون جب اس کو مال ملا تو کیا کہتا ہوتی تو اعلیٰ علم عندی یہ اس ہنر کی وجہ سے جو میرے پاس ہے اور یہ بات تو دکاندار سے پوچھو پیسہ کہاں سے آیا کہتا محنت سے کمایا طریقہ ہے ہم کو ڈھنگ ہے پیسہ کمانے کا ٹھیکیدار سے پوچھو کہاں سے کمایا کہتا ہے ہمیں طریقہ ہے دل بناتے ہیں زیادہ بناتے ہیں کیسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں تب پیسے کماتے ہیں کوئی ایک بندہ یہ کہہ کر راضی نہیں کہ مجھے اللہ نے دیا اللہ اکبر گویا قرآن پاک نے شرک کے بیان میں اس کو لایا یہ بھی شرک ہے اس سے بڑھ کر یہ بدتر شرک کیا ہوگا کہ دے اللہ اور نسبت کرے انسان اپنے علم کی طرف تیرا علم کیا ہے تجھے کہاں سے ملا اور کتنے بیوقوف لوگ ہیں جن کو اللہ دے رہا ہے اور علم والے بڑی بڑی پڑ کے لیے پھرتے ہیں ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے ابھی پیچھے سفر میں دلی میں ایک دوست سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ نے کہاں تک پڑھا تو کم بتایا انہوں نے گریجویشن تک میں نے کہا بڑا اچھا ماحول تھا آپ نے پڑھا کیوں نہیں کہتا ہے میں نے غور کیا کہ جتنے پڑھے لکھے ہوئے وہ دوسروں کے ہیں نوکر اور جو ان پڑھ ہیں انہوں نے نوکر رکھے ہوئے میں ڈر گیا میں نے کہا تجھے بھی نوکر بننا پڑے گا میں نے منع کر دیا واپس سے میں نے کہا میں نہیں آگے پڑھوں گا جی میں پوچھنے لگے کیوں میں نے کہا مجھے کسی کا نوکر نہیں بننا کہتے ہیں ماشاء اللہ آج ماشاء اللہ چالیس نوکر ہیں وہ ماشاء کو ماسا چلے کہتے ہیں ماشاء اللہ آج تو چالیس نوکر ہیں میرے آگے اتنے نوکر کام کرتے ہیں کہتے جتنی مجھے گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے اتنی تو میں ان کو دے دوں اس کے مینیجر کو دو سے ڈبل دوں میں تو اگر میں نے پڑھا ہوتا تو میں نوکر ہوتا نہیں پڑھا تھا تو یہ میرے یہاں نوکر ہوئے نہیں سمجھے آپ بات یہ دنیا میں بڑی تیزی سے جہالت پھیل رہی ہے کہ پیسہ علم کی بنیاد پر آتا ہے جبکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ ان کے پاس ہے جنہوں نے نہیں پڑھا ہے جتنے جاہل ہیں وہ پیسے والے اور جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ سب کے سب حاض اللہ ترک اللہ زندیقہ ایک عربی شاعر نے کہا کہ یہ تو وہ چیز ہے جس نے بڑے بڑے مولویوں کو بھی زندیق بنا دیا کیا کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں اور نان شبینہ کا محتاج اور دوسرے نے کچھ نہیں پڑھا اور اس کی بڑی بڑی کوٹھیاں لیکن اس کے باوجود ہے ہیں اعلیٰ یہ تو علم کی بنیاد پر مجھے ملا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ عطا فرمائے کہ ہماری چیز کی نسبت اللہ کی طرف کریں اللہ عطا کرتا ہے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہا ہے یہ بات اس نے انہوں نے بھی کہی تھی جو اس سے پہلے تھے فما اغنا عنہم تو نہیں کام آیا ان کے ما کانوا یکسبون جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے فاصابہم سیئات ما کسبوا تو پہنچی ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے یہ جملہ کہا تھا سی ما کا سبو جو انہوں نے کمایا تھا وہ برائیاں پہنچی یعنی جزا سیئات ان برائیوں کا بدلہ ان کو پہنچا چنانچہ قارون زمین میں دھنسا ولدین هؤلاء اور ان کو تو پہنچا تھا اور یہ جو ان میں ظالم ہیں ان کو بھی پہنچے گا فرما ہاں، ان کو بھی ولدین ظلم اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا من اولا ان میں سے ان ان قریب کو بھی پہنچیں گی سیئات آتما کا ان برائیوں کا نتیجہ جو انہوں نے کی ہیں وما هم بمعجزین اور جب اللہ تعالیٰ ان کا نتیجہ ان کو پہنچائے گا دنیا میں یا آخرت میں سزا دینا چاہے گا وما هم بمعجزین تو یہ نہیں ہے عاجز کرنے والے اولم ان اللہ الرزق لمن یشاء ویقدر کیا نہیں جانتے وہ اس حقیقت کو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہلا دیتا ہے روزی کو جس کے لیے چاہتا ہے ویقدر اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے نہ علم کی بنیاد پر کسی کو ملتا ہے نہ جہالت کی بنیاد پر ملتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کرتا ہے ان نفیزہ نکل آیا کہ لکھو بے شک اس میں نشانیاں ہیں لکھو ایسے لوگوں کے لیے یق جو ایمان لاتے ہیں قل يا عبادي الذين على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله بحث ہو چکی سورت کا اختتام ہونے والا ہے اب اس کا نچوڑ نکالا جا رہا ہے یعنی دودھ بلویا جا چکا ہے رڑکا جا چکا ہے اب اس کا مکھن نکالنا ہے نہ تمہارے پاس شرک کے لیے کوئی آفاقی دلیل نہ تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل نہ تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہار گئے تم پھر تم نے کہا کہ اگر چند دن انتظار کرو یہ بھی دنیا سے جائیں گے فرمایا یہ جائیں گے تو تم کیا بچو گے تم کو بھی جانا ہے اس کے بعد پھر تم سے پوچھا گیا اس زمین و آسمان کا خالق کون تم نے مانا کہ اللہ اس کے باوجود تم شرک کرتے رہے اور پھر جو کچھ تم کو اللہ دیتا تھا کبھی کہتے تھے یہ غیر اللہ نے دیا اور کبھی کہتے تھے ہم نے اپنے علم سے کمایا تو جب بندے نے یہ اعمال نامہ دیکھا یہ تو بڑا سیاہ ہو چکا ہے اب اگر توبہ بھی کروں گا تو اب وقت مرگ ہے اب کیا مسلمان ہوئے ہیں غالب نہیں نہیں فرمایا تو وقت مرگ ہی مسلمان ہو جا وہ دوسرے کہتے ہیں کہ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی فرما تو لاکھ کھا کے آ جا کتنے بھی کھا لیں تب بھی آ جا بولیا عبادی الذین اسرفوا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یا عبادی او میرے بندو الذین اسرفوا جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں علی انفسہم اپنی جانوں کے اوپر لا تقنطو من رحمت اللہ مت مایوس ہو جو اللہ کی رحمت سے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ تعالی بخش بخشتا ہے سارے گناہوں کو انہو والغفور الرحیم بے شک وہی تو بخشنے والا وہی رحم کرنے والا ہے سارے گناہ بخشتا ہے کوئی کہے جی نہیں میرے تو بہت بڑا گناہ ہے فرمایا وہ بھی بخشے گا کوئی کہے اس سے بھی بڑا ہے کہا وہ بھی بخشے گا بڑے سے بڑے کو بھی بخشے گا لیکن یاد رکھیے ترتیب ہے اگر صغیرہ گناہ ہیں تو وہ تو نیکیوں سے ہی معاف ہو جائیں گے اور اگر کبیرہ ہیں تو اس کے لیے دل سے نام لے کر سچی توبہ کرنی پڑے گی اس گناہ سے بھی توبہ اس سے بھی توبہ اس سے بھی توبہ اس سے بھی توبہ اور اگر گناہ ہیں بندوں کے حقوق والے تو بندوں کے حق بھی ادا کرنے پڑیں گے خالی توبہ توبہ توبہ توبہ کرنے سے قرض نہیں معاف ہوگا ہاں یہ بات الگ ہے ایک بندہ گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا کفر اور شرک کی زندگی گزار رہا تھا اس نے سچی توبہ کی اور اس کے بعد بندوں کے حق ادا کرنے لگا مگر ادا کرنے سے پہلے مر گیا اور نیت پکی تھی ادا کرنے کی اس کے لیے فرمایا کہ قیامت کے دن پروردگار اپنے قدرت سے حق والوں کا حق بھی دے گا اور اس کو بھی معاف کرے گا کم اور متوجہ ہو جاؤ تم اپنے رب کی طرف وہ اسلم لہو اور اسی کے لیے جھک جاؤ من قبل اس سے پہلے ایاتیا کم لذاب کیا ہے تمہارے اوپر عذاب تم ملا تم سرون پھر تمہاری مدد بھی کہیں سے نہ کی جائے اس سے پہلے توبہ کرو اس سے پہلے جھک جاؤ اس مالک کے سامنے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے وہ تبھی واہ ربی تم مین قبل قبل وقت اور پیچھے چلو تم احسن ان اچھی اچھی باتوں کے ماں الیکم جو نازل کی گئی تمہاری طرف میں رب تم تمہارے رب کی طرف سے ایک تو میں عرض کر چکا کہ اس کے پیچھے چلو جو نازل کیا گیا نازل کیا ہوا کیا ہے قرآن کریم اور اس کی اچھی باتوں کے پیچھے چلو تو کیا خراب باتیں بھی ہیں نہیں ان کی عظیمت کے پیچھے چلو رخصت کو نہ تلاش کرو اور دوسرے معنی کہ جتنی باتیں ہیں وہ سب اچھی ہی ہیں ان بہترین باتوں کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں میرے رب بھی تم تمہارے رب کی طرف سے من قبل اس سے پہلے ایاتیکم العذاب کہ آ جائے کسی کے تمہارے اوپر عذاب من قبل اس ایاتیا کا میں پیچھے بتا چکا کہ کیا نکالتے تھے اللہ یاتیا تاکہ نہ آ جائے لا چھپا ہوا رہتا تھا اور دوسرا کیا بتایا تھا کرا اللہ انیاتیا علماء کرام اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ آ جائیں لیکن یہاں ایک اور لفظ نکالا جاتا ہے مزید وہ بھی ہی رہو اور تم جلدی کرو اس سے پہلے ایاتیا کہ آ جائے تمہارے اوپر بغتتن اچانک ہی جلدی کرو جلدی جلدی توبہ کرو کہیں اچانک نہ آ جائے عذاب وان تم لا تشعرون اور تم کو پتہ بھی نہ چلے ان تقول نفس یا حسرتا وہی نکالی رہا ہوں وہ قبل ان تقول اور جلدی کرو اس سے پہلے کہ کوئی جان کہے عذاب آ جائے اور پھر کوئی جان کہنے لگے یا حسرتا ہائے میرے افسوس بھالا ما فرت اس بات کے اوپر جو میں نے زیادتی کی فی جنب اللہ اللہ تعالیٰ کے پہلو میں پہلو کا مطلب اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گستاخی کی میں نے کہ وہ اکیلا تھا مگر میں اس کا شریک مانتا رہا اور وہ میری شہرت سے قریب تھا مگر میں اس کو دور سمجھتا رہا اور دوسروں کو پکار کے سمجھتا رہا کہ یہ مجھے اللہ سے قریب کریں گے وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور بے شک میں ضرور تھا مذاق اڑانے والوں میں سے اس سے پہلے توبہ کرو کہ کوئی جان کہے ہائے افسوس میں جو اللہ کی شان میں گستاخی کی اور میں مذاق ہی اڑاتا رہا قیامت کا بھی اور اللہ کے عذاب کا او تکولا یہاں بھی وہی نکالیے گا یہ اللہ تکولا یا حسرت اللہ تکولا یا قبل ان تکولا اور جلدی کرو اس سے پہلے کہ کوئی جان کہنے لگے لو ان اللہ ہدانی اگر یہ بات ہوتی کہ اللہ نے مجھ کو ہدایت دی ہوتی لکوم من المتقین تو میں ہو جاتا بہت زیادہ میں ہو جاتا پرہیزگاروں میں سے موت آ جائے اور پھر بندہ کے ہائے افسوس موت آ گئی اگر اس سے پہلے ہدایت ملی ہوتی میں سب سے بڑا پرہیزگار بنا ہوتا فرمایا میں وقت سے پہلے تجھے بتا رہا ہوں کر کر توبہ بن جا پرہیزگاروں میں سے اللہ اکبر کتنا مہربان ہے وہ مالک کون سا ایسا زامینر ہوگا جو ہم کو پہلے بتا دے کہ امتحان میں تم سے یہ پوچھا جائے گا یہ پوچھا جائے گا اور پھر بتا دے کہ بس پیپر آؤٹ ہونے والا جلدی جلدی کرو او تقول حین تر العذاب اور جلدی کرو اس سے پہلے کہ کہے کوئی جان حین تر العذاب جب وہ دیکھ لے گی عذاب کو لو ان لی کر رہا کاش کہ میرے لیے واپس جانا ممکن ہوتا فاکون من المحسنین تو میں ہو جاتا بہت زیادہ نیکی کرنے والوں میں سے ہائے ہائے ہم نے دیکھا موت کے وقت میں بھی تمنا کی کاش کہ مجھے واپس کیا جائے اور پھر محشر کے میدان میں بھی اور پھر جہنم میں جا کر بھی اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے کرو توبہ ہائے ہائے لو لی کرتن کاش کہ میرے لیے واپسی ہوتی فاکون من تو میں ہو جاتا نیکوکاروں میں سے بلا قد جاءت آیاتی ہاں ہاں یقیناً تیرے پاس آئی تھی میری آیتیں فکذبت بها تو تو نے ان کو جھوٹا سمجھا تھا وہ اور تو آیتوں کے مقابلے میں اکڑ گیا تھا وکنت من الکافرین اور تو تھا انکار کرنے والوں میں سے اب نہ تجھے واپسی کا موقع ملے گا اب نہ تجھے یہاں سے چھوڑا جائے گا اور اس سے پہلے توبہ کرو میرے بندو اللَّهِ ملکیامتر الزین تزب اللہ اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن ترا تو دیکھے گئے قرآن کریم پڑھنے والے كَذَبُوا عَلَى اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ بولا تھا کیا جھوٹ بولا تھا کہ اس کے شریک ہیں اس کے پارٹنر ہیں وہ بڑی طاقت ہے اس کے پاس براہ راست کوئی چھوڑا جا سکتا ہے ہم چھوٹوں کو پکارتے ہیں چھوٹے بڑوں کو پکارتے ہیں بڑے بڑوں کو پکارتے ہیں یہاں تک کہ پھر اللہ تک پہنچتے ہیں یہ جھوٹ بولے تھے اللہ کے اوپر اللہ کی کتاب کو نہیں مانا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا ان لوگوں کو تم دیکھے گا وجوہ ان کے چہرے کالے ہوں گے مسودہ ان کے چہرے کالے ہوں گے علیہ سفی جہنما مسول مت مسبل کیوں چہرے کالے ہیں فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ تکبر کرنے والوں کو جہنم میں جانا ہے تو جن کو جہنم میں جانا ہونا تو کالی جہنم کے لیے کالے چہرے چاہیے علیہ صفی جہنم کیا نہیں ہے جہنم میں مسون ٹھکانہ للمتکبرین تکبر کرنے والوں کے لیے وینج اللہ الذین اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون اس کے مقابلے میں جو بچ گئے شرک کرنے سے بچے کفر کرنے سے بچے اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچے اس کے دین کو جھوٹا سمجھنے سے بچے وَيُنَجِّ اللَّهُ بچائے گا اللہ ان کو الَّذِينَ اتَّقَوْا جو بچ گئے تھے جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا جو ڈرے تھے اللہ سے سارے مانا ہو سکتے ہیں بے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا بے ان کی کامیابی کی وجہ سے مصدر میمی اور دوسرا ترجمہ اس میں ضرب بنا دیجئے ان کے کامیاب ہونے کی جگہ کی وجہ سے اللہ ان کو بچائے گا اس لیے کہ وہ تو کامیابی کی جگہ میں پہنچ گئے جنت میں پہنچ گئے تو اب کیوں نہیں بچیں گے وہ بے مفاد ان کی کامیابی کی وجہ سے یا کامیابی کی جگہ کی وجہ سے کیسا بچائے گا لا یمسہم السوء نہیں چھوئے گی ان کو تکلیف نہیں چھوئے گی ان کو برائی ولا ہوں یا وہ غمگین ہوں گے اللہ خالق کل شیء اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے جب خالق سب کا اللہ رازق سب کا اللہ مالک سب کا اللہ تو کیا کوئی دوسرا عبادت کے لائق ہو سکتا ہے اللہ ہو اللہ تعالیٰ کل شیء ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے وہ اعلیٰ کل شیء وکیل اور وہ ہر چیز کے اوپر وکیل کارساز ہے ہر چیز کے اوپر ذمہ دار ہے ہر چیز کے اوپر گواہ ہے یہ سارے معنی ہر چیز اس کے حوالے کی ہوئی ہے اس کے سپرد کی ہوئی ہوا اعلیٰ کل وکیل اور وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے سب کو دیکھ رہا ہے سب کے اوپر گواہ ہے ہر چیز کو اس نے پیدا کیا کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے لہو مقالید السماوات والارض اسی کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی چابیاں ہیں اللہ اکبر اس کی چھپی ہوئی باتیں گویا یوں سمجھو کہ صندوق میں ہیں اور اس کو چا لگے ہیں اور اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں کائنات کے سارے خزانے اس کے پاس اور یہ مقالید کیا ہے کسی نے کہا مقلید کی جمع اور کسی نے کہا مقلاد کی جمع اور کسی نے کہا اقلید کی جمع لیکن بہرحال سب نے ترجمہ کیا چابی لہو مقالید السماوات اسی کے لیے آسمانوں کی چابیاں ہیں اسی کے لیے زمین کی چابیاں ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے اس کے پاس ہیں اگر تم کسی اور کے درس پر جاؤ گے مانگنے کے لیے تو خزانے تو صندوق میں بند ہیں اور چابیاں تو مالک الملک کے پاس ہیں کہاں سے ملے گا اس سے ملے گا جس کے پاس چابیاں ہیں لہو مقالید السماوات اسی کے لیے آسمانوں کی چابیاں اسی کے لیے زمین کی چابیاں فرشتوں سے مانگو گے تب بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ فرشتے کہاں سے لائیں گے آسمان کی چابیاں تو اللہ کے پاس ہیں کہاں سے نکالیں گے وہ نہیں لا سکتا میکائیل نہیں لا سکتا بہت سارے مشرق شرک مزاج قسم کے لوگ دیکھا ہوگا تعویذ لکھتے ہیں نا یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا فلانو یا فلانو سب کو پکارتے ہیں اللہ کہتا ہے آسمان کی چابیاں بھی میرے پاس پکارتے رہو جبرائیل کو کہاں سے لائے گا جبرائیل اسرافیل کو پکارو کہاں سے لائے گا چابی تو میرے پاس ہے زمین کی چابیاں میرے پاس نہ یہاں کا کوئی خزانہ تم کو دے سکتا ہے نہ وہاں کا کوئی خزانہ تم کو دے سکتا ہے چابیاں میرے پاس ہیں والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارے والے یہ زبردست بیان ہوا اور ایسا لگا نا کہ جیسے صورت پوری ہو گئی لیکن مکہ کے مشرقین نے کہا جی آؤ سمجھوتا کر لیتے کچھ لے دے کر لیتے ہیں یہاں کیا کہتے ہیں بادشاہ کچھ تو ہی نرم ہو جاؤ کچھ اہی نرم ہو جانے آپ آؤ جی تھوڑے تم جھکو تھوڑے ہم جھکتے ہیں مل جل کر کے گاڑی چلاتے ہیں کیسے کہنے لگے ایسا کرتے ہیں ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں آپ ہمارے خداؤں کو مان لو آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہنے لگے چلو بڑے بڑے خداؤں کو مان لو آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور انہوں نے کہا لاسٹ میں کہ چلو صلح کے لیے ہم اتنا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے سارے خداؤں کو بھی نہیں مانو بڑوں بڑوں کو بھی کی بھی پوجا نہ کرو البتہ کم سے کم سلوٹ ہی مار دو ان کی طرف ہاتھ ہی ہلا دو ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے اس طریقے سے دونوں مل جل کر کے گاڑی چلائیں گے اور گاڑی کا مطلب یعنی کچھ چڑھاوے ہم کھائیں گے اور ہمارے لیے تو ہے ہی آرام مگر ان کی سوچ اللہ اکبر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جواب دیا اور میں اچھا چاہ لو اللہ کو چھوڑ کر کے میں ان بے جان ہستیوں کے آگے جھک جاؤں تمہاری بات مان لوں نہیں ہو سکتا ایسا اور اس سے ایک بات سمجھیے گا شرک کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا گیا حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے دنیا کے اندر تن تنہا ساڑھے نو سو سال تک کتنے لوگ جڑے کسی نے کہا بارہ کسی نے چالیس کھینچتان کے کسی نے کہا بیاسی کسی نے کہا سو سو لوگ ہیں مگر شرک کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیا قطن نہیں سورہ نوح میں آپ پڑھیں گے آخری وقت میں جو فرمایا فرمایا بالکل نہیں کسی کو نہیں مان سکتے کسی دور میں کسی نبی نے بے دینی کے ساتھ یوں کہہ کر سمجھوتا کر لیا ہو کہ چلو کچھ ہم جھکتے ہیں کچھ تم جھک جو نہ بالکل نہیں انتظامی معاملات میں لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے مگر جہاں تک عقیدے کی بات ہے کفر و شرک میں کسی کے ساتھ سمجھوتا قطن کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا یہودیوں کے ساتھ آپ نے سمجھوتا فرمایا مشرقین کے ساتھ مختلف موقعوں پر سمجھوتا ہوا اجازت ملی ہیں معاہدے کرنے کے لیے مگر اس بات پر معاہدہ کر لیں کہ چلو جی کچھ ہم سمجھوتا کر لیتے تو پر کچھ تم سمجھوتا کر لو شرک پر ہیں کہ چلو ایک خدا کو نہیں ہم زیادہ کو نہیں مانیں گے دو چار کو مان لیتے ہیں پتنگ نہیں اور اس مضمون پر غور کیجئے جو پروردگار نازل کر رہا اپنے حبیب پر فغیر اللہ آپ فرما دیجئے افغیر اللہ کیا اللہ کے سوا اوروں کی کسی اور کی تأمرونی تم مجھے حکم دیتے ہو اعبدو کہ میں پوجا کروں میں عبادت کروں اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھک جاؤں ایوہ الجاہلون اور جاہلو قرآن پاک ادب سکھاتا ہے لیکن ہر موقع کے مناسب بات دوسری ہوتی ہے کبھی وہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو دوسری بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے ہم لفظوں میں بات کریں آسان آسان میٹھی میٹھی باتیں کریں نہیں سمجھ میں آتی ہیں سخت بات کرنی پڑتی ہے یہ کیسا موقع ہے قرآن پاک نے کیا لہجہ اختیار کیا او جاہلو اور یا سور کافرون میں قل یا یو ہل کافرون او کافرو دونوں موقع وہ ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آؤ تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے ہیں اب غی اللہ کیا اللہ کے سوا تأمرونی وہ مجھے حکم دیتے ہو اعبد میں عبادت کروں ایوہ الجاہلون اور جاہلوں وَلَقَدْ نُوحِيَ إِلَيْكَ حالانکہ وہی کی گئی آپ کی جانب وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان لوگوں ان پیغمبروں کی جانب جو آپ سے پہلے تھے اور سب کی طرف ایک ہی وہی کی گئی کیا لَإِنَّ شَرَكْتَ لَإِنَّ شَرَكْتَ قسم بخدا بالفرض والمحال ناممکن کو ممکن مان لو تھوڑی دیر کے لیے ان نہ شرکتا اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ضرور بھی ضرور برباد ہو جائیں گے ہم کے بھی عمل اور ضرور بھی ضرور آپ بھی ہو جائیں گے من الخاسری نقصان اٹھانے والوں میں سے اللہ کی توحید کے بارے میں کوئی سمجھوتا قتل نہیں ہو سکتا پھر بل اللہ فعبد بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجیے آپ بل اللہ یہ اللہ کو پہلے اور فعبد بعد میں اس کا یہ مانا ہوگا بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجیے وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور ہو جائیے شکر کرنے والوں میں سے وَمَا قدر اللہ انہوں نے نہیں کی قدر کی اللہ کی حق کا قدری ہی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق تھا کب نہیں کی جب ان مخلوق کو خالق کے برابر سمجھا مخلوق کو خالق کے برابر کہا کہ ان کی بھی پوجا خالق کی بھی پوجا حالانکہ خالق مالک الملک طاقت کیا ہے والارض اور جبکہ ساری کی زمین ساری کی ساری قبضته اس کی مٹھی میں ہوگی یوم القیامہ قیامت کے دن ایک وہ مالک جو ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے وہ سماواتوں اور سارے کے سارے آسمان ساتوں آسمان متو لپیٹے ہوئے ہوں گے بھی یمین اس کے دائیں ہاتھ ہاتھ میں کس طرح اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے کس طرح زمین اس کی مٹھی میں ہوں گی وہ وہی جانتا ہے مگر اس کی طاقت کیا ہے اس کے مقابلے میں تم ان کو کہتے ہو کہ اللہ کے برابر سمجھو سبحانہ وہ پاک ہے وہ تعالی بلند و بالا ہے بھم یشرکون ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ نصیح خاطر سور اور سور میں پھونکا جائے گا جب قیامت کا ذکر آیا تو آگے قیامت کی بات چل پڑی فسیقا کا تو بے ہوش ہو جائے گی منفی تماواتی ہر وہ ہستی ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے وہ فی الارض اور ہر وہ مخلوق جو زمین میں ہے اللہ شاء اللہ مگر جس کو اللہ چاہے وہ بے ہوش نہ ہو منفی خا پھر پھونک ماری جائے گی اور بے ہوش رہیں گے لوگ کتنا بتایا میں نے کہا کہ کوئی مال متعین نہیں لیکن مشہور روایت چالیس سال تک بے ہوش رہے تم منفی ہی اخرا پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی فیضاں ہوں یم ضرور تو اچانک وہ اٹھیں گے یم ضرور دیکھ رہے ہوں گے الارض بنور ہاں اور زمین روشن ہو جائے گی بنور رب اس کے رب کے نور سے اس کے رب کے روشن کرنے سے اس کے رب کی روشنی سے وہ کون سی زمین جو دوسری بس گئی وہاں یہ زمین تو توڑ پھوڑ دی گئی بہت کتاب اور کتاب رکھ دی جائے گی کتاب سے مراد اعمال نامے نام ہے اس میں جن وجی ابن نبی اور نبیوں کو لایا جائے گا وہ شہدائی اور گواہی دینے والوں کو لایا جائے گا کون گواہ فرشتے آ گئے ہیں زمین آ گئی جہاں پر گناہ کیے تھے منکر کے سارے سارے کرامن کاتبین آ گئے وہ خود یا بہین اور فیصلہ کر دیا جائے گا انسانوں کے درمیان بالحق حق کے ساتھ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یہ مالک الملک یہ اس کی طاقت وہ وفیت کل مَا عَمِلَتْ اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا وہ اعلم اور وہ خوب جانتا بھی يفعلون جو کچھ وہ کرتے ہیں مطلب کوئی کہے جی اعمال نامے میں لکھنے میں بھی تو غلطی ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو یاد رکھنے میں غلطی رہ گئی ہو سکتا ہے کہ گواہوں نے گڑبڑ کر دی ہو فرمایا میں خود جانتا ہوں میرا علم اپنی جگہ گواہ اپنی جگہ ریکارڈ اپنی جگہ زمین کی گواہی اپنی جگہ اور تیرا بدن تیرے خلاف گواہی دینے والا اپنی جگہ فیصلہ ہوا کیسا فیصلہ ہوا ایک کے لیے جنت کا ایک کے لیے جہنم کا آگے یہی منظر کس طرح گئے جہنمی جہنم میں کس طرح گئے جنتی جنت میں الذین کفروا ہاں کا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہاں کا گیا چلو چلو چلو الى جہنم جہنم کی جانب زمرن گروہ گروہ بنا کر کے یہودی یہودیوں کے ساتھ چور چوروں کے ساتھ ڈکیت ڈکیتوں کے ساتھ مشرق مشرقوں کے ساتھ زمرت ان کی جمع زمرا الگ الگ گروہ بنائے چلو چلو حتی اذا جا یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے جہنم کے پاس فتحت حق کھول دیے جائیں گے اس کے گیٹ کیوں جہنم قید خانہ ہے قید خانہ کا گیٹ کب کھلتا ہے بے وقت نہیں کھلتا قیدی بھاگ جائیں گے اندر سے وہ کب کھلتا ہے جب قیدی گیٹ پر پہنچتا ہے جیسے گیٹ پر پہنچے جہنمی فتحت ابوابها اس کے دروازے کھولے گئے وقال لهم خزنتها اور کہیں گے اس کے سپرنڈنٹ کہیں گے اس کے اردو والے کہتے تھے داروغے خزنت خازن کی جمع اس کے ذمہ دار فرشتے کہیں گے ان سے علم کم رسول منکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس وہ پیغمبر منکم جو تم ہی میں سے تھے انسانوں میں سے تھے خاکی مخلوق میں سے تھے یتلون علیکم جو تلاوت کرتے تھے تمہارے سامنے آیات ربکم تمہارے رب کی آیتیں وینذرونکم اور تم کو آگاہ کرتے تھے لقاء یومکم هذا تمہارے اس دن کی ملاقات سے نہیں آئے تھے قالوا بھلا کہا ہاں ہاں آئے تھے بالکل آئے تھے ولیکن حقت کلمت العذاب لیکن بات پکی ہو گئی کہ عذاب کی علی القافرین نافرمانی کرنے والوں پر ہم نے نہیں مانا ہمارے لیے عذاب کی بات پکی ہو گئی اب اندر جہنم میں ہمارے لیے بات پکی ہے قیل ادخلو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ باب جہنم جہنم کے دروازوں سے خالدین فیہا اس اس سوچ کے ساتھ داخل ہو جاؤ کہ تم کو ہمیشہ وہاں رہنا ہے حال مستقر آئندہ رہنا ہے وہ اشکال ہے نا کہ حال اور ذرحال کا زمانہ ایک نہیں ہے وہ طے ہو گیا تمہارے لیے کہ تم کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے فبئس ابھی سب کتنا برا ٹھکانہ ہوا اکڑنے والوں کا ہائے ہائے جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیز کیا اکڑ جانتا ہے قرآن سنایا جائے حدیث سنائی جائے لیکن مانتا نہیں کیوں نہیں مانتا بس جی اکڑ میں نہیں مانوں گا میں اس کے خلاف دلیل دے سکتا ہوں اچھا تو دلیل تو پہلی مرتا دے رہا ہے دلیل تو تیرے چاچے نے دی تھی سب سے پہلے ابلیس نے اس نے نہیں دلیل دی تھی خلق تین من نہ وہ خلق تو من تین خدا میں بھی مناظرہ کر سکتا ہوں اور خدا کے ساتھ کہتا ہے مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا پھر مجھے کہتا ہے اس کے آگے جھکنے کے لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس دلیل ہے میں دلیل کا ہونا یہ کافی نہیں دلیل قابل قبول بھی ہونی چاہیے ورنہ تو سب سے پہلے ابلیس نے پیش کی تھی قیلت کو الذین اتقوا ربهم عربی کا ایک انداز ہوتا ہے الفاظ ایک ہی رہتا ہے لیکن انداز بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے یعنی بات کرنے کے ڈھنگ سے معنی بدل جاتا ہے ہوتا ہے اصحاب المیمنہ دائیں والے واہ اصحاب المیمنہ کتنے اچھے ہیں دائیں والے اصحاب شامہ بائیں والے ما اصحاب شامہ کتنے برے ہیں بائیں والے یہ تو ہمارے ہاں بھی ہے دیکھو نا بات کرنے کے ڈھنگ سے ہی آدمی سمجھتا ہے کہ مانا بدل گیا ہے وہ مفہوم نہیں ہے ایک آدمی کو احترام کے ساتھ کہتے ہیں کہ او اتنا بڑا عالم ہے اسی کو تن کے ساتھ بھی یہ لفظ کہا جا سکتا ہے تو الفاظ ایک ہی تھا لے جایا جائے گا جہنم کی طرف وسیق الذین کفروا وہی لفظ آیا وسیق الذین اتقوا تک لیکن یہاں وہ مانا نہیں یہاں کا جائے گا بلکہ ترجمہ کریں گے لے جایا جائے گا الذين اتقوا ان لوگوں کو جو بچے تھے جو ڈرے تھے جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا ربهم اپنے رب کا کدھر لے جایا جائے گا الى الجنتی جنت کی طرف ان کو بھی گروہ گروہ بنا کر کے لے جایا گیا انبیاء کا گروہ شہداء کا گروہ اتقیا کا گروہ صلحا کا گروہ علماء کا گروہ حفاظ کا گروہ نیکوں کا گروہ فلاں کا گروہ حتی اذا اوہا یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئیں گے وہ فوتی اور کھلے ہوئے ہیں اس کے دروازے کھولے جائیں گے نہیں وہ ہے بیچ میں فتحت جنت کے دروازے آج کھلے ہوئے ہیں اور جنت انتظار میں ہے آؤ آؤ آؤ آٹھوں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم قید خانہ ہے اس کے دروازے بند جیسے قیدی پہنچا کھولا گیا دروازہ اور اس کے مقابلے میں مہمان خانہ جب مہمان نے آنا ہو تو دروازہ بہت دیر پہلے سے کھول کے رکھا جاتا ہے چوکیدار بیٹھتے ہیں دوسرے لوگ بیٹھتے ہیں مہمان پہنچتا ہے کوئی سلوٹ مارتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ اور کھول دیے گئے گئے ہیں اب وا اس کے دروازے یعنی پہلے سے کھلے ہیں وقال لهم خزنتها اور ان سے بھی کہیں گے جہنم کے سپرنڈنٹ سلام علیکم السلام علیکم تم پر سلام ہو تم بڑے مزے کے لوگ ہو تم بڑے اچھے رہے فت فلوہ جو داخل ہو جو جنت میں خالدین تم بھی ہمیشہ رہو گے اجعلنا اللہ وقال وکالحمد للہ صدقنا اور یہ پہنچے جنت میں تو انہوں نے کہا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی اللہ تیرا شکر اللہ تیرا کرم تو نے ہمیں یہاں پہنچایا اللہ بھی جس نے سچ کر دکھایا ہمارے ساتھ وعدہ ہوا اپنے وعدے کو اس نے وعدہ کیا تھا توبہ کرتے رہو کرتے رہو تم سے نیکی تو ہوتی نہیں توبہ ہی کرو میں تمہیں جنت دے دوں گا اس نے جنت دے دی الْأَرْضَ اور اس نے وارث وارث بنا بنا دیا ہم کو زمین کا ہم ٹھکانہ بناتے ہیں جنت میں حیث نشا جہاں چاہتے ہیں جدھر چاہیں رہیں جدھر چاہیں مکان بنائیں جدھر چاہیں جائیں فَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ عمل کرنے والوں کا کتنا بہتر بدلہ ہے وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ اور تو دیکھے گا فرشتوں کو گھیرے ہوئے من حول العرش عرش کے گردا گرد چاروں طرف ہیں فرشتے گھیرا لگائے ہوئے یسبحون بحمد ربهم وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہوں گے حمد اور تنخی دونوں کو اکٹھا کیوں کیا جاتا ہے عرض کیا جا چکا ہے اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ عرائب سے پاک ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کے لائق وہی ہے وہ خود یا ابھی اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان بالحق حق کے ساتھ کوئی جہنم میں گیا کوئی جنت میں گیا اللہ تعالی ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے وقیل الحمد للہ رب العالمین اور کہا گیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالن ہار ہے دنیا میں بھی تعریف اس کی آخرت میں بھی اس کی مگر دنیا میں لوگوں کو موقع دیا تھا تو اوروں کی بھی تعریف کرتے تھے آج کوئی ہے ہی نہیں جس کی دوسرے کی تعریف کریں اور یہاں جو بات ختم ہو رہی ہے اگلی صورت میں وہیں سے بات شروع ہوگی یہاں کہا گیا کہ تعریف تنہا اس کی تو وہاں پوچھا جائے گا کہ اور بھی تو بادشاہ تھے تھا قارون تھا نمرود تھا اور بڑے بڑے ان کی کوئی تعریف نہیں ہوگی تو آگے بتایا جائے گا کہ وہاں تو پوچھیں گے لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے سب جواب دیں گے کسی کی نہیں آج تیری ہی بادشاہی ہے تنہا تو ہی مالک ہے صدق اللہ مولانا العظیم